كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں اور بھائیوں اللہ جل جلالو امن والو نے انسان کو بنایا بعد میں اور انسان کے لیے سامان بنایا پہلے جتنے دنیا میں انسان آئے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے ذریعے آئے اور خود آدم علیہ السلام جمعے کے دن اثر کے وقت بوقت شام آئے آدم علیہ السلام بالکل آخری دن تھا ہفتے سے جو اگر ہفتے کو سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جو آخری ساتویں دن کا آخری اور اس نے بھی آخری جھڑی اور وہ بھی اثر اور مغل کے درمیان کی ہر آدم نے کہا وہ خدا نے اس میں پیدا کیا سب سے آخری تو انسان بننے بننا شروع ہوا آخر گھڑی میں آخر دن میں اور اس سے پہلے اس کے لیے بچھونا کٹورا پھل پھول خوشبو دوا غذا سایہ پانی مٹی مچھلی سب سب اللہ نے پہلے بجا تھا اللہ جل جلالہ نے ساری چیزیں پہلے پیدا فرما دی اور انسان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں بیکار پڑی رہتی ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا اگر اللہ تعالیٰ احساس خواہش چاہت طلب ذوق شوق اشتیاق یہ نہ انسان پیدا کرنا تھا یہ ساری چیزیں پڑی رہتی مچھلی کا کوئی شکار نہ کرتا چڑیوں کو کوئی ہوا میں نہ مارتا غلے سے نفا نہ اٹھاتا خوشبو دنیا میں کوئی نہ سنتا اور کوئی کام نہ کرتا کیوں اگر خواہش نہ ان کی خواہش نہ رکھ دی جاتی ان کا تقاضا نہ رکھ دیا جاتا ان کی طلب نہ رکھ دی جاتی انسان میں تو سب چیزیں بیکار پڑیں اور اللہ نے کوئی چیز بیکار بنائی نہیں لہذا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوب مادہ رکھ دیا ہر ایک کی خواہش کا ہر ایک کی تقاضے اور ابھی اللہ تعالیٰ اور چیزیں جو پیدا فرمائے ہوئے اور وہ نکاح کی اور مادن کی شان میں ہے کانیں بنی ہوئی ہیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پانیوں کی کانوں سے اب پہاڑوں کی کانوں سے اور کوئلے کی کانوں سے عجیب عجیب پیدا اور دکھلا رہا اور ان کی طرف انسان پیدا ہوتی جا رہی جو چیزیں اس ظاہر نہیں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ظاہر پر وہ دیکھیے کتنی چیزیں تھیں یہی پٹرول یہی موبیلائز یہی مٹی کا تیل کبھی انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں نہیں سنا گیا خود عرب میں حضور پاک زمانے میں نہیں تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تو تمام انسانوں کی ضرورتیں اور تمام انسانوں کی خواہشیں نے اس پہ رہتی پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام چیزوں سے بڑا بنایا کیونکہ یہ چیزیں تو استعمال ہوتی ہیں اور انسان ان کو استعمال کرتا ہے یہ چیزیں بنتی ہیں انسانوں کے لیے اور انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اپنے ذات کے لیے اپنے نفے کے لیے اور اپنے اپنے ٹھیک ہونے کے لیے اپنے قوی ہونے کے لیے اپنے صحیح ہونے کے لیے اپنی عزت افتخار کے لیے اور اپنے دنیا کے وجود و حیات کے لیے ان چیزوں کو انسان استعمال کرتا پھر بزرگوں دوستو اب انسان کی عقل مندی اور بیوقوفی کی بات یہ ہے کہ انسان انہی انہی میں سے کسی چیز کو انتخاب کرتا ہے اپنے ذات کے لیے اور اپنی کامیابی کے کسی نے لوہے کا انتخاب کیا کسی نے چاندی کا انتخاب کیا کسی نے کہا زمزم مٹھائی کیا کہا زمزم مٹھائی کا انتخاب کیا کسی نے کچھ انتخاب کیا کسی نے کچھ تمام دنیا کے انسانوں نے جو چیزیں اللہ نے انسان ہی کے لیے بنائی ہیں ان میں سے مرکب یا مبرز کسی کو اختیار کر لیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی بھر کی کامیابی کے لیے اور اپنی تمام حاجات کی دوری کے لیے اور تمام مشکلات کی سہولت کے لیے اور تمام آسانیوں کو حاصل کرنے کے لیے اور تمام خرابیوں سے بچنے کے لیے اور تمام کمالات پر پڑھنے کے لیے ایک نہ ایک چیز کسی نہ کسی انسان نے اختیار کر رہا ہے جیسے سونار نے سونے اور چاندی کو اور جیسے لوہار نے لوہے کو جیسے بڑھیا نے بڑیوں نے لکڑی کو اور جیسے درجیوں نے کپڑے کو درجیوں اب درجی پوچھے کیا چاہیے کیا کپڑا کیا کیا کرو کاٹیں گے اور سیئیں گے اور مزدوری لیں گے تو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی چیز اپنا متمح نظر اور اپنا مقصد حیات اور اپنی کامیابی کا مدار اور اپنی حاجات کے پورا ہونے کیا سبب کسی نے کسی چیز کو قرار دیا اور کچھ نہیں تو کچھ لوگوں نے تمام دنیا کے انسانوں کے پیخانے کو بٹور نہیں کو ذریعہ بنایا اپنی تمام کامیاب سب کے سب کے گٹر میں سے پیخانہ نکالو اور اس میں سے بیٹری بناؤ اور بیٹری میں سے روشنی تیار کرو اور روشنی کو مسالدما بناؤ اب مسالے کو پیکٹ میں بند کرونے تمام دنیا بھر کے انسانوں کے پیمانے ہی کو مقصد حیات بنا لیا اپنی حیات کا سب اسی طرح تمام دنیا کے انسانوں پر اور اپنے اوپر ہم لوگ نظر ڈالیں ہاں یہ پیچک والا ہے یہ کون ہے یہ پیچک والا ہے یہ تالے والا ہے یہ جاپان بٹن والا ہے یہ جاپان جو چیز اس نے لے لی ہے دنیا کی کوئی چیز وہ وہی والا کر کے بیٹھے اب وہ خوش ہے کہ میں جاپان بٹن سے کامیابی میری مل رہی یہ کار کہاں سے آئی جاپان بٹن سے اور یہ کوٹھی کہاں سے بنی جاپان بٹن سے اور تمہیں یہ اوج موج کہاں سے ملا جاپان کے بٹن سے الگ الگ وہ بٹن ہی کرا اب یہ انسان کی خوشی ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں اسے معاشیات کے لیے اقتصادیات کے لیے دفاعیات کے لیے حیات دنیا کے لیے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو مقصد حیات قرار دیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے یہ اس کی بے بےقوفی کہہ رہی ہے مندی کی بات یہ تھی کہ وہ یہ سوچتا یہ سب چیزیں تو میرے لیے ہیں میں کس کے لیے ہوں سوچنے کی اور سمجھنے کی بات یہ تھی اور عقل سے کام لانے کی بات یہ تھی کہ اپنی عقل کو تیز کرتا اور اپنی عقل کو اپنے عقل کے شہباز کو لے کے اڑتا اور یوں کہتا سب کچھ بنایا اللہ نے میرے لیے اور مجھ کو بنایا اللہ نے کس کے لیے اللہ نے اپنے لیے میرا مقصود اللہ میرا مقصود حیات رضا الہی میرا مقصود تعمیل حکم الہی اللہ راضی کیسے ہوتا ہے اپنے حکم کے پورا ہونے سے اس کا حکم کہاں ہے دین میں اور دین کہاں علم دین میں اور علم دین کہاں ہے قرآن میں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بھیج کر اپنے حکام پر چلانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرے حکموں پر چلو اور میری بات کو مانو اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بناؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تم کو راضی ہونے ہی لیے بنایا اللہ ہی نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کا تم سے راضی ہو میرے بزرگوں دوستوں آج انسان کے سامنے یہ مقصد نہیں وہ اللہ کو نہیں مقصد بناتا لوہے کو بناتا وہ اللہ کو مقصد نہیں بناتا جانور کو بناتا وہ اللہ کو مقصد نہیں بناتا کسی ستارے کو بناتا وہ اللہ کو مقصد نہیں بناتا کسی دانے کو محسوس بناتا وہ اللہ کو محسوس نہیں بناتا کسی ذرے کو محسوس اللہ کو نہیں محسوس بناتا اور کسی اور چیز کو وہ کسی اور چیز کو محسوس بنائے گا وہ اللہ کو نہیں بنائے گا امبیا علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لے آئے اگر انسان ان بیوقوفیوں پر اترتا تھا تو انبیاء علیہ السلام انسانوں کی بیوقوفیوں کو بتلاتے اور ان کو حماقت کی طرح منسوخ کرتے اور ان کے اور ان کی عقل کو صفاحت سے تعبیر کرتے اور پھر یوں فرماتے یہ سب تمہاری بے وقوبی اور حماقت ہے کہ تم کائنات میں اپنے آپ کو لگا کر ان میں اپنی کامیابیاں دیکھ رہے ہو اور ان میں اپنی حاجات کا قدا دیکھ رہے ہو اور ان میں اپنی ضروریات کے پورا ہونے کو دیکھ رہے ہو اور ان میں تم اپنی خواہشات کے پورا ہونے کا منظر دیکھ رہے ہو اور ان میں تم اپنے تمام حاجات کا انتظام دیکھ رہے ہو یہ تمہاری عقل کی خرابی ہے کیوں اکل کی کیوں خراب ہے اس لیے کہ فرض کے لیے لوہا آپ نے تجویز کر لیا لوہے نے چند چیزوں میں کامیابی دی باقی چیزیں غائب براہ راست لوہا تو کامیابی دیتا نہیں تو بیچنا پڑتا ہے بیچا تو اس سے پیسہ بنتا ہے پیسے میں جتنی کامیابی رکھی وہ باقی غائب باقی غائب کیونکہ پیسہ بھی مخلوق ہے اور اس کے منافع بھی محدود اور اس کا نفع بھی تھوڑا ہے اور اس کی زندگی بھی تھوڑی ہے پیسے ہی ختم ہو گئے کیا کر لو تم نے لوہے سے پیدا بنایا اور چور میں آ کر پیدا کمایا تو سارا پیدا لے گیا نہ لوہا رہا نہ پیدا رہا اب کیا کر لو اس لیے جس نے کسی مخلوق کو اپنا مقصود حیات بنا کر اور اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ سمجھ کر مقصود کو بنایا کسی شے کو بنایا کسی مخلوق کو بنایا کسی طرح کی چیز کو بنایا وہ بڑا بیوقوف ہے اسے یہ نہیں پتا یہ مخلوق کب تک کے لیے پیدا کی گئی ایسا کا کب تک کے لیے پیدا کیا گیا چاروں کیا چیز گھری ہوئی ہے اور کون سی چیز کو لپٹی ہوئی ہے اس کو سب کو پتا نہیں لہٰذا اپنی حفاظت کی وجہ سے اس میں لگا ہوا ہے یعنی کتنے لوہے والے مارے غم کے ڈوبے ہوئے اور کتنے سونے اور چاندی والے غم کے مارے ڈوبے ہوئے اور کتنے گلے والے اپنی فکر میں ڈوبے ہوئے اور کتنی دنیا میں زندگی گزارنے والے انہوں نے جس چیز کو بھی بنایا ہو اپنا مقصود زندگی وہ اسی میں ڈوبے ہوئے ہم ڈوبے ہوئے یہاں تک کہ نمروز کو پتا چلا کہ آج رات ایک مرد سے ایک عورت میں وہ بچہ منتقل ہونے والا ہے جو بچہ میرے سختے کو الٹ دے گا نمرود نے مخصوص بنایا تھا ملک کو اور مال کو اور اساکر کو اور اسلحہ کو اور اپنی پبلک کو اپنے ماتحت اس نے مخصوص بنایا تھا پوری دنیا کو پوری دنیا کا بات چل ہے اور اس نے ملک کے زام میں آ کر اور مال کے روتے میں ڈوب کر اور اور اپنے پاس چیروں کی بہتاج دیکھ کر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں میرے جیسا کامیاب کوئی نہیں لیکن کسی نجومی نے یا کسی تارا دیکھنے والے نے یا کسی کاہن نے اتنی سی بات اس کے کان میں ڈالی کہ نمرود آج کی رات مرد سے عورت کی جانب ایک بچہ آ رہا ہے منتقل ہو رہا ہے پھر سخت اب وہ اس چکر میں کہ میرے جیسے ملک اور ملک کو کون الٹ سکتا ہے اور پھر وہ بچہ اس نے کہا یہ کیا مشکل ہے آج رات ہم مرد عورت کو ملنے ہی نہیں دیں گے آج کی رات مرد عورت کو ملنے نہیں دیں گے اور کہنے والے کہ تیرے شہری بھی ایسا ہوگا اور جب تک میرے اندر حکم ہے اب میرے اندر اقتدار ہے اب میرے اندر اختیار ہے اب میرے اندر اسباب ہے اب میرے پاس ملک ہے اب میرا کہا سب مانتے ہیں آج میں کام نہیں ہونے دوں گا شان سے وزیر اعظم صاحب کو بلایا کہ گروہ آج مردوں سے کہہ دو اپنی عورتوں کے پاس نہ جائیں اب وزیر اعظم کی بیوی کو بلایا ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو اور کہا کہ آج تمام عورتوں میں انتظام کرو کوئی عورت کسی مرد کے پاس نہ جائے آج میاں بیوی اکٹھے نہ ہونے پاؤں اب مرد عورت ناجائز اکٹھے نہ ہونے پاؤں مرد کو ایک طرف کر دو اور تو اب بادشاہ نے یہ کہا اب میں خود بھی راج ہو جاؤں گا وزیر جی اعظم سے کہا تو بھی بھر جائے اور ان کی بیوی سے کہا تو بھی جائے صاحب سا رجگائی شروع ہوئی یہ انتظام کیا ہو تو بہت بڑا اور اپنے شہر کے مرد اور کو انخلا کر لیا سب کو گھروں سے نکلوا لیا ایک میدان مرد مرد ایک ایک میدان میں عورت اور جذبہ اچھا، کیا وہ جو خبر لگی ہے کہیں سچی نہ ہو اور آج رات کوئی بچہ جان رہا ہو منتقل نہ ہو رہا ہو لہذا آج میں منتقل نہیں ہونے دوں گا میرے اختیار اقتدار میں اب سنیے وزیر اعظم صاحب آئے کوئی بات کرنے بادشاہ سے پہنچے تو دیکھا آنکھ لگ گئی بادشاہ کی آنکھ چمک گئی آخر انسان ہی تو ہے لاکھ کہے کہ میں یوں کروں گا وہ کروں گا میاں اس کی آنکھ بھی اللہ کے قبضے میں اور اس کی جھبک بھی اللہ کے قبضے میں اور اس کی پلک بھی پلک بھی خدا کے قبضے میں بس یہی بھی حقوق ہے انسان یہ اس میں عقل نہیں آتی کہ میری ہر چیز اللہ کے قبضے میں میرا بال بال اللہ کے قبضے میں میرا رواں رواں اللہ کے قبضے میری ہڈی ہڈی اللہ کے قبضے میری فصلی فصلی اللہ کے قبضے میری رگ رگ اللہ کے قبضے میں میری روح و شرائط اللہ کے قبضے میں میرا خون کا جریان اور بہنا اللہ کے قبضے میں سچی میرے اللہ کے قبضے میں یہ عقل نہیں آتی اس بادشاہ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں سو نہیں دیکھتا نہیں آج میں جاگوں گا جاگ رہا اے جاگتے جاگتے جاگتے پٹ سے سب نیچے گیا تکلیف پر یا کاہے پر اور آنکھ لگ گئی وزیر اعظم پہنچے تو دیکھا سو رہے وزیر اعظم سر بیوی کو خیال آیا کہ چلو میاں کا حال تو دیکھ لیں وہ صاحب میاں ملے بادشاہ کے سرحانے کہاں ملے بادشاہ کے بولے نا بادشاہ کے سرحانے ملے میاں صاحب یعنی وزیر اعظم صاحب آئی تھی بات کرنے آئی تھی بات کرنے اور پوچھنے انتظام کیسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے سارا کام چالو ہے وہ جناب وہ تو سو رہا تھا بادشاہ اور بیوی صاحب کی آنکھ جو پہنچی میاں کو اب میاں کو لگی بیوی کو وہیں لپٹ لپٹ کے اور وہیں سوگت کر کے ابراہیم علیہ صاحب چلے گئے لیے صاحب اگر یہ قصہ صحیح ہے اب میں نے اپنے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار سنا ان کی زبانی سے کئی بار سنا کہیں دیکھا بھی کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی بیوی بادشاہ کو سوتا چھوڑ وہیں میاں بیوی دونوں کے دونوں نے آپس میں ملاپ کیا اور صحبت کیا یعنی ابراہیم علیہ السلام وزیر اعظم کے بیٹے اب ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے اچھا پھر یہ کہ مجھے نے دوسرے دن یہ خبر دی بادشاہ نے بادشاہ نے پوچھا ٹھیک ہے اس نے ٹھیک کہا وہ تو رات آ گئے وہ تو رات پہنچ گئے منتقل ہو گئے اچھا تو بادشاہ نے دوسرا آرڈر جاری کیا کہ آج رات جس کے گھر میں بچہ آیا ہو اور حمل ٹھہرا ہو حمل ساقت اس قاتل حمل کا قانون بن گیا ساقت ساقت ہو ساقت اور ساقت قانون بن گیا بجلی صاحبہ کو پتا چلا بجلی صاحبہ جو منتظمہ تھی کیا تھی منتظم اعلی ہاں، یہ عورتوں سے انتظام کا کام لینا یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان کی ماں سے شروع ہوا عورتوں سے ملک کے انتظام کا کام لینا اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ولادت عطا فرمائی انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کو ایک پہاڑ کے غار میں پہنچا دیا غار میں ڈال کے چل گیا کسی کو پتہ نہ چلا کہ پیٹ میں کچھ تھا کب آیا اور کب گیا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اس طرح فرمائی کہ ایک انگوٹھے میں اللہ نے شہد نکال دیا اور ایک انگوٹھے میں دودھ جب ان کو بھوک لگے تو ان کو دایا کی اور مرتیا کی اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی میٹھی میٹھی چیز کھانے کو جی چاہا تو شہد کا انگوٹھا چاٹنے لگے پھر اللہ نے یہ کیا کہ ایک دن میں ان کی اٹھان اور نشو نما ہفتے اور مہینے ہوا کر دیا ایک دن میں ایک ہفتے کے برابر بڑھتے تھے اور اولاد اور اور بچے جو ان کی زندگی بڑھتی ہے پیدا ہونے کے بعد وہ جس تناسب سے بڑھتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تناسب اللہ نے اپنے قدرت سے بڑھا دیا وہ ایک سال میں لگنے لگے سات سال ہی ہاں۔ اور ایک مہینے میں لگنے لگے کتنا کتنے مہینے ہوں گے کس طرح اب ٹکرا گیا نمرود کچھ اس میں کچھ نہیں آیا چاند ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے بالو ہوئے عمر پائی فرشتہ آیا نبی بنے اللہ نبی بنا کے بھیجا اور کہا اے ابراہیم میں تم کو نبی بنا کے بھیجتا ہوں اور میں تم کو اپنی دعوت اللہ کا کام تمہارے سبرد کرتا ہوں کہ میری طرف لوگوں کو دعوت دو اور یہ جو بادشاہ ہے تمہارا نمرود اس کو دعوت دو اس بات کی کہ اے نمرود تو بندہ ہے بندہ اور تو مخلوق ہے مخلوق اور تو مملوک ہے مملوک اور تو چھوٹا ہے چھوٹا اور تو عاجز ہے مسکین مولا نے تجھ کو پیدا کیا رب نے تجھ کو ہم کو پالا تجھ کو جو کچھ دیا ہمارے رب نے دیا اس کو یہ بھی اختیار ہے جب چاہے چھین لے اور اس کو یہ بھی اختیار ہے نہ چھینے اور تجھی کو چھین لیا لہذا تم اے نمرود بجائے اس, اس دعوے اچھا یہ نمرود دعویٰ کرنے لگا تھا کہ میں تمام دنیا کا رب میں ہوں اور تمام دنیا کا معبود میں ہوں اپنی عبادت کراتا تھا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا آج سب کو میں پال رہا ہوں تمام دنیا کے مرد عورت مجھ سے پل رہے اور تمام جانور مجھ سے پل رہے اور تمام چیزیں مجھ سے چل رہی میرے حکم سے چلتی پھرتی ہیں اب میرے حکم سے گھٹتی بڑھتی ہیں اب میرے حکم سے جیتی جیتی مرتی ہیں ساری مخلوقات میرے قبضے میں میں سب کا رب ہوں میں سب کا معبود ہوں یہ اس کا دعوت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان سے پیدا کیا اور بڑی شان سے بڑھایا اور بڑی قدرت سے ان کو آگے کیا اور بڑی قدرت سے اللہ نے ان کو نبی بنایا اور اللہ نے نبی بنا کے نبریت کی نمرود کے پاس پہنچے اور دعوت کے کام اے نمرود ہاں ابراہیم کیا کہتے ہو دیکھو بات مان جائیے آپ رب نہیں ہیں آپ مالک نہیں ہیں آپ کو ہم کو سب کو خدا نے پیدا کیا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آپ کو ملک دے دیا بہت بڑا ساری دنیا نے آپ کو بادشاہ بنا دیا یہ اسی نے بنایا ہے جب چاہے گا نہ دے اور جب چاہے گا کی جائے تو نمرود نے کہا اے ابراہیم یہ بتلاؤ کہ تم جو رب رب کر رہے ہو اور کسی اور رب کی دعوت دے رہے ہو اور مجھ کو رب نہیں مانتے تو تمہارے رب میں صفتیں کیا کیا ہیں رب صفت والا ہے بے صفت والا قدرت والا بے قدرت والا عزت والا بے عزت والا کسان والا یا بے شان والا یہ بدلاؤ اس کے ہے کیا ہوگی اب یہ بتلاؤ اس کا کمال کیا ہے جب نورود نے یہ سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دیا تیسرے پارے میں خدا نے اس قصے کو کیا ہے قرآن کے چیزیں بات اور کیا نقل دیا جواب نقل دیا قال ربي الذي يحيي ويميت قال ربي الذي يحيي ويميت فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے میرا رب حیات دیتا ہے اور میرا رب موت دیتا ہے حیات دینا موت دینا میرے رب کیا ہے تو نمرود نے جھٹ سے جواب دیا اور فوراً اس کے منہ سے نکلا پالا نو ہی ویت اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر جواب الجواب میں بھی حیات دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں کیا کہا میں بھی حیات دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں حیات بہت میرے پاس بھی ہے اگر اس صفت کے ہونے کی بنا پر تم اپنے رب کو رب کہتے ہو تو یہ دو صفتیں میرے اندر بھی موجود ہیں مجھ کو رب کہو مان لو اب ابراہیم نے صاحب فرمایا آپ حیات کیسے دیتے ہیں اور آپ موت کیسے دیتے ہیں دکھلائیے مجھے حیات موت دے کے دکھلائیے اس نے جلاد کو حکم دیا پڑھ کے لاؤ جیل خانے میں دو آدمی دو آدمی جیل خانے میں پڑھ کے جلاد سے کہا ایک کی گردن مار اور ایک کی گردن چھوڑ جس کو چھوڑ اسے کہا چلا جا اور جس کو مار وہیں گرا جائے آخر آ جلال نے ایک ہیل مار دی اس نے کہا نمرود نے ابراہیم دیکھو موت دی کہ نہیں دی میں نے میرے حکم سے موت مل نہیں رہی اب دیکھو میرے حکم سے حیات ملی نہیں رہی اسی کے نام تو حیات دینا ہے اسی کے نام تو موت دینا ہے سمجھ گیا ابراہیم علیہ السلام کہ یہ آدمی اتنا ڈوبا ہوا ہے بے وقوفی میں اور اتنا بے عقل ہے کہ حیات دینے اور موت دینے کے معنی نہیں جانتا حیات دینے اور موت دینے حیات دینے کی حقیقت موت دینے کی حقیقت حقیقت الحیا و حقیقت ما مایاری حاضر شخص البلید حاضر شخص البلید ما یاری یہ شخص اتنا بیوقوف ہے کہ جانتے ہی نہیں احیاء اور اماتا کی ضرورت کیونکہ اس نے زندہ کو زندہ چھوڑنے کا نام حیات زندہ کرنا قرار دیا اور زندہ کے اوپر گردن چل زندہ کی گردن پر تلوار چلوانے کا نام حیات دینا قرار دیا حالانکہ حیات دینا کہتے ہیں مردہ جسم میں روح ڈالنے کو اور مردہ چلنا کہتے ہیں زندہ جسم سے روح نکالنے کو زندہ جسم سے روح نکالنا احیاء ہے روح ڈالنا روح ڈالنا احیاء ہے روح نکالنا اماتا ہے مگر اس شخص کی عقل میں احیاء اماتا کے معنی نہیں آئے اس نے اپنے فعل کو احیاء اماتا کرا دیا سمجھ گئے باقیوں کو اچھا اس کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ پیر تلے کی زمین بھی میری اور سر اوپر کا آسمان بھی میرا سر اوپر کا دعویٰ اس کا بڑا زبردست تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اوپر جو آسمان ہے یہ پرانا آسمان یہ بھی میرا اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہی اس کو گھر سے پڑے دیتے اور اس کا گلا ہوٹ دیتے اور یوں کہتے بتلا تیری عمر کیا کہتا میری عمر سو برس کی یا چار سو برس یا اتنے برس جتنی بھی رہی اور آسمان کی عمر کیا آسمان کی تو ہزاروں لاکھوں اچھا تو آپ ابھی زندہ بھی نہیں تھے اور قلب کو سلامتی کی دعوت دیتے کہ قلب کو سلامتی کے ساتھ استعمال کر دل میں دیکھ عقل سے سوچ خیال کر اور یقین کر کہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں نہ تیری جان اپنے ہاتھ میں نہ تیرا بال اپنے ہاتھ میں نہ تیری سیاہی اپنے ہاتھ میں نہ تیری سفیدی اپنے ہاتھ میں نہ تیری کڑک اپنے ہاتھ میں نہ تیری آواز اپنے نہ نہ تیری تیری آواز آواز نہ تیری آواز اپنے ہاتھ میں تیری نظر اپنے ہاتھ میں تیری فکر اپنے ہاتھ میں جب چاہے خدا تیری فکر کو مار دے اور جب چاہے خدا تیرے دماغ کو جلا دے اور جب چاہے خدا تیرے دماغ پر موٹا پردہ لا کے ڈال دے موٹا پردہ لا کے ڈال دے اور جب چاہے خدا تیرا دل مار دے اور جب چاہے خدا تیرے دل کو heart heart attack heart attack کر دے جو چاہے کرے تو اپنے دل کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا خدا ہمارا دل پر قبضہ رکھتا ہے ہمارے دل پر حضموسا علیہ السلام بھی آئے ایک ایسی وہ بھی بہت بڑے نبی اور رسول تھے اب بھیجے گئے اپنے زمانے کے بادشاہ کی طرف اپنے زمانے کے طاقتور قوم کی طرف اور اپنے زمانے کے صاحب اقتدار کی طرف اور اپنے زمانے کے ان کی طرف علیہ السلام آیا فرعون بھی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں بلکہ وہ صرف رب کا دعویٰ کرتا تھا نمرود اور یہ کہتا تھا انا کم اے مصری ہو اے سوڈانی ہو اور اے دنیا کے انسان ہو میں تمہارا رب اعلی ہوں کیا ہوں تمہارا میں سب سے اونچا سب سے اونچا کہ مجھ سے اوپر کوئی اونچا تمہارا رب نہیں بہت اونچا سب سے اونچا تمہارا رب جو آنا گیا دعویٰ کرتا تھا اگر میرے علاوہ کسی کو معبود بناؤ گے تو ہم بتائیں گے تم کو اس کی سزا بھگتائیں گے بتائیں گے ہم کیا کریں گے ہم کیا کیا تکلیف دے سکتے ہیں اس خیال میں اب اللہ نے حضرت علیہ السلام کو بھیجا کسی کو بھیجا موسا علیہ السلام کا قصہ اسی طرح پیش آیا بلکہ اس کو تو یہ تو کسی تاریخی کتاب ملے گا ابراہیم السلام کی پیدائش کا قصہ لیکن موسا علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھر دیا یہاں بھی کسی نجومی نے یہ کہہ دیا کہ اسرائیلی قوم میں ایک بچہ ہونے والا ہے جو اے فرعون تیرے تختے کے الٹنے کا سبب ہوا اور اس نے کیا قانون بنایا اس نے جو مشورہ لیا اپنے اپنے آدمیوں سے تو اس مشورے میں یہ بات طے ہوئی کیا طے ہوئی کہ دیکھو جس گھر میں اسرائیلی گھر میں بچہ متولد ہو اس کو فوراً رگڑ کر مار دیا جائے دو ٹکڑے کر دیا جائے بلکہ کئی ٹکڑے کر دیے جائے یہ قرآن دونوں لفظ ہیں یہ کا بھی لفظ ہے تقریر ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ قانون بن گیا ابھی موسا علی السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ ستر ہزار بچے اسرائیلی مارے گئے کتنے مارے جس اسرائیلی گھر میں بچہ اور سیدھے پہنچا جیل اور وہی مارا گیا پکڑا گیا اور مارا گیا کتنے مارے گئے ستر یہ قرآن میں ستر ہزار کا لفظ نہیں ہے لیکن تاریخوں سے معلوم ہوا اور تفصیلوں سے معلوم ہوا ستر ہزار ستر ہزار بچے مارے گئے اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ولادت ہوئی تو آتا ہے بعض تاریخوں میں اور بعض تفصیلوں میں کہ کسی نے خبر پہنچا دی اور نہ بھی گئے تو وہاں تو سی آئی ڈی چھٹی ہوئی تھی اور ہر گھر میں دیکھتی رہتی تھی کہ کسی گھر کیا ہوا کسی گھر کیا ہوا پتا چلا کہ آج ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا اب تو نہ سمجھو ہر موسا علیہ السلام کی والدہ دن گھنٹے دل میں لگے جھٹکے عقل کہیں عقل قابو میں نہ آئی جلدی جلد موسا علیہ السلام کو لے اور روٹی پکنے والے تنور جو آگ سے بھرا ہوا تھا اس میں ڈوگی اس میں ڈال بعض تصویروں میں میں نے دیکھا تو اس میں ڈال دیا اب موسا علیہ السلام کے تنور میں وہ تلاشی لینے والے تلاش کر گئے ہر جگہ تنور کو نہیں دے گا تنور اب جب چلے گئے تو جلدی سے ماں کہنے لگی ہائے میری عقل ماری گئی وہی لے جاتے خوشامد کرتے شاید چھوڑ دیتے ادھر آگ میں جل جلا کے ختم ہو گیا ہوگا اب جو دیکھا کہ موسا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور چہرے سے نور درخشاں ہے جلدی سے نکالا آگ کے آگ نے کہیں جلایا نہیں تھا آگ نے کہیں آگ نے کوئی چیز نہیں جلائی سینے سے لپٹایا خوب پیار کیا اب سمجھ یہ بات آئی کہ کریں کیا اگر ہم چھوڑتے ہیں تو پھر کوئی آگے لے جائے گا وہ تو گھوم رہی تھی گماشتے گھوم رہے تھے اور تلاشی لینے والے تلاش تلاشی کرتے پھر رہے تھے اور بار بار ہو رہی تھی گھر گھر کی تلاشی اتنے میں خیال آیا کہ آؤ اس کو صندوق ایک بنائیں اور صندوق میں اس کو رکھیں اور اس کو بند کر دیں اور یہ دریا نیل چل رہا ہے اس نے جا کے ڈالا دل میں ان کے بعد اللہ نے یہ ڈالی انہوں نے تابوت بنایا تابوت میں مثال اسلام کو رکھا اور اس تابوت کو لے جا کر دریا نیل اب وہ تابوت دریائے نیل میں اور دریائے نیل میں چل رہا اللہ اپنی قدرت سے فرعون کے محل کی طرف لے جا رہا ہوں فرعون کی بیوی آسیہ یہ بھی اسرائیلی قوم میں سے تھی لیکن فرعون عاشق ہو کر لے آیا تھا اولاد کوئی ہو نہیں رہی تھی سالہ سال سے اولاد کی طلب تھی لیکن فرعون باوجود اتنا بڑا رب ہونے کے اور باوجود اتنا بڑا معبود ہونے کے ایک اب کچرا بچہ بھی نکالنا پڑا اور ایک ساکت بچہ بھی ساکت لاکت بچہ بھی نکال نہیں پڑا جناب اس کی طرف بی بی محل سرائے میں بیٹھی تھی اطافیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کوئی چیز دریا میں چلی آ رہی بھیجے اپنے ملازم وہ دریا سے اٹھا کے لائے تابوت کھولا گیا دیکھا ایک بچہ بڑا خوبصورت نورانی جمیل جمیل نورانی روشن پیشانی درفنا ایک پیارا ان کو بچہ تھا نہیں ان کے دل میں اللہ نے بھی محبت ڈال دی موسا علیہ السلام کی محبت نہیں اب انہوں نے نکالا تھا میرا لے پالک ہے یہ میرا لے لے پالک میں آیا فرعون فرعون تو قصہ بیان کیا کہ ایک جہاں ملا تو اوہو یہی بچہ نہ ہو جو ہے ستر ہزار میں مر گیا ہوا کیونکہ ایک بچہ رہا ایک بچہ میں پالنا چاہتی ہوں اسے پالنے نہیں دیتا اچھا اچھا یہ بڑے بڑے مرد جو ہے نا اپنے عورتوں میں کہیں میں جلدی آ جائیں عورتیں ان پر حاوی یہ حاوی سب پر اور عورت ان پر جوڑ دیا اب جناب دودھ کون پلا دے آسیہ کی چھاتی میں دودھ نہیں تو بچے نہیں کوئی اب دودھ کہاں سے آ گئے اب دودھ کے چکر میں کہ دودھ کہاں سے آ گئے جو دودھ جانوروں کو پلایا نہیں پیا عورتیں جو دودھ پلانے والیاں تھیں مصر میں وہ لائی گئی بلائی گئی ایک دو تین دس بیس سو ہزار جو ہی وہ لے منہ میں دیں اپنی کسان دیں تو موسا علیہ السلام ایسا منہ بنائے اب موسا علیہ ایسا اپنا منہ پھیر لے کہ باوجود بھوک پیاس کے کسی کسی اپنی ماں کے علاوہ کسی کا پیے ہی نہیں اتنے میں ماں نے بھیجا موسا علیہ السلام کی بہن کو اے بہن جا کے دیکھ میاں کو کون اٹھا لے گیا میاں کہاں ہے تیار سو یہ کے پہ چڑھی وہاں سے محل شاہی فرونی صاف نظر آ رہا تھا اور اس میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ دکھائی دے رہا تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ سنائی دے رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ بھیا کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے اور دیکھا کہ بھیا جہاں کسی عورت چھاتی لاتے ہیں بھیا منہ پھیر لیتے بھیا منہ پھیر لیتے دوڑ کے آئی اور اے بھائیو ایک عورت ہمارے یہاں بھی ہے اس کی بھی دودھ آ رہا ہے اگر کہو تو ہم اسے لاویں ہاں بھائی لاؤ او ہو لاؤ شاید کسی کا دودھ پیے یہ تو کسی کا پیتے ہی نہیں یہ تو کسی کی تو جی نہیں ہوتا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اپنے نفس پر بڑا قابو ہوتا اپنے نفس پر اور پیاس میں کوئی حرام کام نہیں کرتے جب اللہ نے حرام کر دیا تمام عورتوں کا دودھ آپ پر تو آپ حرام دودھ کیسے پیتے ایسا قرآن فرماتا ہے وہ رم نہ علیہ ہل ہم نے دودھ پلانے والی ساری حرام دی نکالتے جو حرام ہے تو کیسے پیتے لہذا حرام کام علیہ السلام بچپن سے اللہ نے ان کی فطرت بھی رکھا ہے تو کوئی کام غلط نہیں کریں گے اور کوئی کام حرام نہیں کریں گے بس جی اتنے بھی گئی انہوں نے منظوری دے دی لاؤ اس عورت یہ گئی اے ماں بھیا کسی کا نہیں پی رہا ہے چل شاید تیرا پی لے چلتا ہے تیرا پی لے وہ بھی دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد موسا علیہ السلام دیے گئے ان کی گود میں موسا علیہ السلام بھوکے تو کی اور پیاز تو پی اور نسو اتنے دیر سے قابو پا رہے تھے اور بھوک پیاس پیاز دبائے جا رہے تھے ایسا کیا ایسا جیسے لوہا مقناطیسی لوہا جیسے لوہے سے چپک جاتا ہے خود بخود اپنا چلتا کب چپتا اور چلنا نظر نہیں آتا اس اب جو چھاتی پکڑ لی اپنی ماں کی اور دودھ پیا قریب تھا موسا علیہ السلام کی والدہ کے منہ سے نکلے یہ میرے ہی تو بچہ ہے اللہ نے فور مہر لگائی چپ چپ یہ کہیے بس ارے نہیں کہانی ہوا میرے بزرگوں دوستوں بیٹا مل گیا حضرت آسیہ نے فرمایا لے جاؤ اپنے گھر اور دودھ پلاتی رہو اور کبھی کبھی لایا کرو لوگ گھر واپس ہو گئے جن گھر سے نکلے تھے اللہ نے گھر میں پہلے ڈرتے ڈرتے گھر میں تھے اب با عزت بادشاہ حکومت کے خرچے گھر میں آ گئے اللہ کی قدرتی ہو اللہ کی ہاں۔ ایک کی قدرت دیکھو ایک اللہ کی قدرت دیکھو فرعون کہتا ہے میں ہوں قدرت والا میں ہوں رب اعلیٰ اور میں ہوں تمہارا الہ الہ الہ معبود اور الہ محبت میں تمہارا ایک وہ دعویٰ کرتا ہوں ایک اللہ تعالیٰ آپ کو قدرت دکھاتا ہوں اب حضبوسا علیہ السلام آپ کبھی کبھی آتے تھے اور پھر جب بڑے ہوئے تو باقاعدہ آنے رہنے لگے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے فرون کی ران پر فرون کی دارو سے کھیل رہے تھے کیا کر رہے تھے فرون نے ہاتھ مارا کہ کیا کیوں ہے بال مارتا منہ سوری سو آیا غصہ مارا زور سے ایک یہ جو تماشا زور سے مارا تو فرون نے کہا ہو نہ ہو اے آسیہ یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جو میرا تختہ ہے اللہ فرون سے کہلوا بھی ہے بار بار سر یہ ہو گیا ہاں اللہ وزیر بسیرہ مرا ہے اللہ وزیر غلام بولا ہو یہ ہو نہ ہو وہی بچہ معلوم ہوتا ہے ہزار کے فرمایا تو ستر ہزار میں مر بھی گیا ہوگا میرے تو کوئی بچہ نہیں اب تیرے اندر اتنا زور نہیں کوئی بچہ تو دیتا نہیں اللہ نے ایک بچہ دیا ایک بچہ مل گیا ہے میں اس کو لے پالک بنایا ہوں اسے بھی چھینتا میں ہی چھیننے دوں گی جب تو میری جا رہا ارے دیکھ مگا انگارا پچلا انگارے کا اور مگا ہیرے کا ایک طرف لال ہیرا مگا اور ایک طرف انگارا مگا انگارے کے پچلے میں اگر یہ ہاتھ ڈال دے تو یہ وہ بچہ نہیں ہے اگر ہیرے اور لال میں ہاتھ ڈالے تو وہی بچہ ہے نے کہا ٹھیک چنا ٹھیک اب جو انگارے کا منگایا اور ادھر منگایا لال اب وہ دونوں کو دونوں کیے اکٹھے قریب تھا کہ موسا علیہ السلام کا دس مبارک لال اور ہیرے کی طرف چلا جاتا اور اس میں سے نکال لیتے اور انگارے سے ڈرتے اتنے میں جبری السلام آئے اور کلائی پکڑی اور انگارے باہر مان دیے اور بچوں کا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ میں آ گئے کٹے منہ میں جا گئے سب سے مٹی گری مٹی کی کسی چیز پر ہاتھ ماری نہیں اکھٹ کے منہ میں ڈالا حتیٰ کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ اپنے ہی کہانے میں ہاتھ مارا اکھٹ مارا اور وارے وارے وارے بچے بہت مسالے انگارے پر ہاتھ مارا اور انگارا منہ میں زبان آپ کی جل گئی زبان آپ زبان آپ کی جل گئی اور لغرت آپ میں پیدا ہو گئی اور زبان کے جلنے کی وجہ سے آپ کا کلام صاف ستھرا فصیح ویسا نہ رہا جیسا پہلے تھا مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی کو دائی بنا کیا بنا دعوت کا کام فرعون کی دعوت کا کام اور فرعون کی قوم کی دعوت کا کام اور اپنی بن اسرائیل کے اندر اصلاح کا کام سارا کا سارا موسا علیہ السلام ہی سے خدا لے لیں قصے تو ان کے لمبے ہیں آخر میں یہ ہوا کہ ایک سمتی کو ایک اسرائیلی میں لڑائی ہو رہی تھی اسرائیل نے کہا اے موسا یہ دیکھو یہ کسی مجھے مارے جا رہا ہے اس زمانے کا یہ کون سا فساد تھا یہ کرتی اسرائیلی فساد کہلاتا تھا کرتی تھے قوم حکومت میں تھے اور اسرائیلی تھے قوم موسا میں تھے موسا نے نے آواز سنی کہ اسرائیلی کو ظلمن ایک کرتی مار رہا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے پیچھے سے ایک مکہ ایک ایک مکہ کرتی کے پیٹھ پر مارا ایسا مارا کہ ہاتھ گیا اور دل مر کیوں کیونکہ ہر نبی میں اللہ تعالیٰ چالیس مردوں کی طاقت دیتا ہے تو موسا علیہ السلام نے طاقت کتنے کی تھی آج معمولی پہلوان مار دے تو آدمی مر جاتا ہے تو موسا علیہ السلام تو چالیس پہلوانوں کی طاقت رکھتے تھے وہ چالیس پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے موسا علیہ السلام آخر کیوں نہ کیوں نہ ان کے مکے سے کوئی نہ مر جائے مگر مارنے کی نیت سے نہیں مارا تھا موت کی نیت سے نہیں مارا تھا چھڑانے کی نیت سے فائدہ یہ کہ دو آدمی لڑ رہے ہو ایک آدمی پیچھے سے کوئی مار دے تو یہ ہو جاتا ہے وہ خود ہی وہ چھوڑ جاتا ہے تو تم لڑائی کیوں دیکھتا ہے آدمی آگے سے لڑ رہا تھا ایک پیچھے پیچھے دیکھتا ہے مڑ کر لڑائی چھوٹ جاتی ہے اور کہہ رہے بھائی لڑائی چھوڑو لیکن وہ یہ کہہ نہیں پایا اب مارا جو ایک مکہ اب پاپ بڑے پٹ سے اب بالکل دل کے مقابلے میں پیچھے سے وہی کھٹ سے گیا اب موسا علیہ السلام کو بڑا ڈر لگا اے اللہ اے اللہ یہ تو سے بہت ویسی بات ہو گئی میں نے تو جان سے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا میں نے تو چھڑانے کے لیے مارا تھا مارے میں تو بٹے گی بٹے گی اور ہٹے گی تو لڑائی ختم ہوگی اے اللہ یہ کیا ہو گیا اے میں نے بڑا بھاری سوڑا اب اللہ کے سامنے رونے پیٹنے لگے اتنے میں دوسرے دن وہی اسرائیلی جو پہلے دن تھا وہ کسی اور قبطی سے لڑ رہا تھا موزا علیہ السلام کو پہلی موت کا بڑا غم تھا اور بڑا اثر تھا کہ ہائی ہمارے ہاتھ سے ناحق دشمن کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا مجھے مارنے کا ارادہ نہیں تھا اور مجھے مارنا جائز بھی نہیں تھا اس نے کسی آدمی کو مارا نہیں تھا جان سے تو کیوں جان سے ہم مارتے صرف تھا کہ آدمی کو مار رہا تھا بس موسا علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو اپنے والے اسرائیلی کو دوسرے دن بھی اسی طرح لڑتے دیکھا ایک اور کسی سے اب پہلی موت پر بڑا تعصب تھا اب بڑا غم تھا آدمی آپ نے کہا وہ تھا بد نصیب یہی کرتا ہے تو کوئی پتا بھی معلوم ہوتا ہے روز دین لڑتا رہتا اس نے سمجھا کہ موسا علیہ السلام کا غصہ آج کرتی پر نہیں میرے اوپر ہے اکثر کرتی وہ مار چکے ہیں اگر آدھا مکہ مجھے مار دیا تو وہ دلّی جاؤں گا مجھے ایک مکے مرا میں آدھی بڑھ جاؤں فوراً چیخ کے بولا اے موسا کیا تم وہی کرنا چاہتے ہو جو کل کیا تو نے جو اس کو مارا یہ تو بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسی باتیں کہہ رہا اور موسا علیہ السلام نے چاہا کہ اس کرتی کو پکڑے دوسرے کو وہ کرتی بھاگا اور اس نے جا کے کہہ دیا گراؤنڈ سے وہ جو آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں قاتل کو کہ کرتی کا قاتل کون ہماری قوم کا قاتل کون ارے وہ قاتل آپ کا وہی متمنا وہی لے پالک بیٹا ہے جس کا نام موسا ہے کراؤ نے فور اپنی منائی منگائی ساری سارے مشیروں کا دفتر منگا لیا اور سارے مشیروں کی مسجد جما لی کیا کہتے ہو بھائی میں نے تو پالا تھا اچھی نیت سے لیکن لڑکا بڑا خراب نکلا لڑکا لڑکا لڑکا بڑا خراب نکلا اور اس نے بڑا نقصان پہنچایا اس میں اتنی ہمت ضرورت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ میری قوم میں سے ایک آدمی کو مار گیا آج پتا چل گیا کہ خود اس نے اقرار کر لیا اور اس کے ساتھی نے اقرار کر لیا کہ ہمارا اس مقتول کا قاتل وہی موسا ہے کیا راہ ہے تمہاری سب نے کہا فوراً اس کو گرفتار کرو اور اس کو فوراً سولی پہ چڑھا دو کساس کساس یہ قصہ کوئی سن رہا تھا انہیں مشورے والوں نے ان میں سے کوئی علیہ السلام کا دوست بھی تھا اور علیہ السلام کو دل سے چاہتا بھی تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں مخالف میں سے رہا ہو تو وہ اسرائیلی بھی ایک دو مشیر ہوں اور اسرائیلی چاہتے ہی ہوں علیہ السلام کو وہ دوڑا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسا جلدی مصر چھوڑ دو بھاگو بھاگو بھاگو تمہاری گرفتاری کا آرڈر ہو چکا اور تم کو پکڑنے کا حکم ہو چکا ہے اور تم کو مارا جائے گا یہ طے ہو چکا موسا علیہ السلام نے نہ گھر میں خبر کی نہ باہر وہیں سے جہاں خبر لگی وہاں سے آپ بھاگے بھاگے بھاگتے بھاگتے چلے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے کوئی ہاتھ نہیں رہا کوئی آ تو نہیں رہا کوئی مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے اور آگے بھاگتے جا رہے یہاں تک کہ وادی سینا طے کر لیا اور پورا سینا پار کر گئے اور مدین حضرت شعیب کے شہر میں پہنچ گئے حضرت شعیب کے شہر مدین اس کا نام وہاں پہنچ گیا اور اطمینان ہوا اس بات کا کہ اب مصر کا کوئی آدمی یہاں تک پکڑنے نہیں آئے گا وہاں کنواں تھا بہت بڑا وہاں کنواں تھا وہاں کنواں تھا بہت بڑا اس پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے اس شہر کے دو لڑکیاں جوان دیکھی کنواں موسا علیہ السلام نے وہ دونوں ایک طرف کھڑی تھی مردوں سے دور موسا علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس پہنچ کر کہ تم دونوں دور علیحدہ کیوں کھڑی ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بڈا ہے آنکھ کا اندھا ہے نام شعیب ہے ہمیں دو لڑکیاں اس کی ہیں ہمارے پاس کوئی مرد نہیں پانی بھرنے والا ہمیں بھرنے والیاں ہیں ہم مردوں کے ساتھ نہیں بھرتے ہمیں شرم آتی ہے مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باں سے باں ملا کر ران سے ران ملا کر بدن سے بدن ملا کر پانی بھرنے میں ہمیں شرم آتی ہے ہم غیرت مند عورتیں ہیں حیادار دار عورتیں ہیں ایک نبی کی بچیاں ہیں ایک نبی کی میرا میرا باپ نبی تھا ہے اور آنکھوں سے اندھا ہو چکا موسا علیہ السلام نے فرمایا تم یہی کھڑی رہو گئے اب موسا علیہ السلام میں جا کر یہ عورتیں جس گھڑے کو پندرہ بیس مرتبہ ڈال کے بھرتی چھوٹے گھڑے سے موسا علیہ السلام نے بڑا گھڑا ڈالا کہ چالیس مرد کی طاقت تھی چالیس مرد کی طاقت تھی ان کو بڑا گھڑا بھرنے میں کیا دیر لگتی اور تم کھڑی تمہارا کھڑا رہنا بھی یہاں ٹھیک نہیں چلی گئے اور آپ ایک درخت نظر آیا اس کا سایہ نظر آیا اس سائے میں گئے آپ کو چڑھاؤ میں سے کوئی پوچھ نہیں رہا لڑکیوں نے بھی کوئی بات نہیں کی وہ پانی لے کے چلی گئی آپ جو سائے میں گئے اے اللہ اے اللہ میں محتاج ہوں ہر اس چیز کا جو تو مجھے عطا فرمائے میں پورا محتاج ہوں میں اس درخت کے سائے کا بھی محتاج ہوں موسا علیہ السلام میں انانیت نہیں ہے ربوبیت کے دعوے میں تو کوئی دعویٰ نہیں ہے الوحیت کے دعوے میں کوئی دعویٰ نہیں ہے آؤ میری پوجا کرو میں بہت بڑا طاقتور نبی ہوں کبھی یہ بات یہ دعویٰ نہیں کیا دعوت دی تو اس بات کی دی اللہ ایک ہے اور اسی کے اندر ساری قدرت ہے اسی کو ماننا ہے خدا اور اسی کو ماننا ہے رب اور اسی کو ماننا ہے معبود اس کے علاوہ کوئی نہ رب ہے نہ معبود علیہ السلام سلامین دعوت کے لیکن ابھی دعوت ملی نہیں اب ملنے والی ہے یہ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی ان میں سے آئی اس نے کہا اے موسا جی کیا میرا بل... میرا باپ بلا رہا ہے آپ کو میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے اچھا تو جی ہاں آپ کو بلا رہا ہے میرے باپ نے پوچھا کہ اے میری بیٹیوں اتنی جلدی کیسے آ گئی تو میں نے تمہارا قصہ سنا دیا تو باپ نے کہا بلاؤ ان کو انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا احسان کا بدلہ احسان بلاؤ کھلاؤ پلاؤ بٹاؤ ایک بیٹی رہبر بن کر آگے چلی پیچھے پیچھے موسا علیہ السلام پیچھے پیچھے آگے چلی پیچھے پیچھے موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام نے کہا عورت کو پیچھے رہنا چاہیے مرد کو آگے اور تم رہبری پیچھے سے کرو اشارہ کرو ادھر ادھر چلنا ہے آگے میں چلو کیونکہ چلنے میں بھی عورت کی پنڈلی سے کپڑا اٹھتا ہے اور اگر ہوا چل رہی ہو تو اور بھی اٹھتا ہے علیہ السلام نے فرمایا حیا اور غیرت کے خلاف میں کسی عورت کی پنڈلی دیکھنا میں آگے چلوں تم پیے وہ جناب پیچھے آ گئی وہ بھی حیا کے مارے اور یہ آ گئی داخل ہوئے شعیب علیہ السلام نابینا تھے ان کی خدمت میں پہنچے شعیب علیہ السلام کو سلام کیا سلام کا جواب دیا فرمایا کیا کرتا میں سارا فرمایا گھبراؤ میں اللہ نے ظالم لوگوں نے تم کو نجات دے دی اب تم یہی رہو اور میرے پاس رہو یہاں تک کہ مصر کا خلفزار ختم ہو اور وہاں کا وارنٹ گرفتاری نسیم منسی ہو وارنٹ گرفتاری بل بھلیا ہو نسیم منسی ہو آپ یہی رہیے لیکن آپ ہیں جوان اور میری بیٹیاں ہیں دو جوان میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جوان بیٹے کو اپنی دو بیٹیوں کے پاس کہ میں تو اندھا میں تو کچھ نظر نہیں آتا بغیر کسی جائز طریقے کے رکھوں میرا خیال یہ ہے کہ اے موسا میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں آپ کے پاس مہر دین دین مہر دینے کو کچھ نہیں تو کچھ نہیں کوئی حرض نہیں ہمارے گھر کی بکریاں آٹھ سال یا دس سال آپ چرائیے آپ کا یہ چرانا یہ دین مہر ہو جائے موسا علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ جوان بیٹیوں کے بیچ میں رہنا ٹھیک نہیں اور جو اتنے غیرت مند تھے کہ پنڈلی بھی کھلی نہیں دیکھ سکتے تھے تو بڑا جوان بیٹیاں کہیں پڑی سو رہی ہوں اور آنے آنے جانے میں نظر آ جائیں تو فرمایا ٹھیک ہے بالکل صحیح کہا بالکل صحیح کہا میں تیار ہوں اور ان دونوں مدتوں نے سے آج کی دس کی دونوں کی میں پوری کر سکوں کر بکریاں چرانا آپ ہاں کا کام تھا بکریاں آٹھ سال دس سال آپ نے چرانا اور بیوی صاحبہ ہم سے سے ہیں دس سال کے بعد فرمایا موسا علیہ السلام نے اے شعیب علیہ السلام اے میرے کو سر آپ اجازت دیجیے میرے ماں ہیں میرے باپ ہیں میرے بھائی ہیں میری بہن ہے میرا خاندان ہے انتظار میں ہوگا میں چھپ کے لکھ کے اور بھاگا ہوں اور میں اس ظالم سے بھاگا ہوں ظالم تھا ظلم والا قانون تھا کے جتنے قوانین تھے سب ظالمانہ تھے میں اس سے بھاگا تھا لیکن آپ اجازت دیجیے اب مجھے خیال ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ باپ کا کیا حال ہوگا میں اپنی بیوی کی رخصتی بھی چاہتا ہوں اور میں جو بکریاں میری بیوی کی ہیں میں ان کو بھی لے کے جانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں شروع سے بابا ضرور ضرور اب علیہ السلام بیوی لی بکری لی اپنے کو لیا ہاں درمیان میں قصہ پیش آیا کہ موسا علیہ السلام سے فرمایا کہ بکریاں چلانے کے لیے لاٹھی ضرورت پڑے گی دیکھو یہ لاٹیاں کھڑی ہیں ان میں سے ایک اٹھا لاؤ اب جو موسا علیہ السلام نے ایک لاٹھی لے کے آئے اور شعیب علیہ السلام نے چٹول کے دیکھا کہ او موسا ارے تم کو تو وہ لاٹھی ملی جو نبیوں والی ہے شاید خدا تم کو نبی بنانا چاہتے ہو ارے یہ بابا آدم تو چلی آ رہی ہے میرے پاس بعد وراثت یہ بابا آدم سے چلی آ رہی ہے اے موسا تم کو تو وہ لاٹھی ملی جو نبیوں کو ملا کرتی تھی اور نبی اسی لاٹھی کو لے کے چلا کرتے تھے اچھا جاؤ مجھے امید ہے خدا کی سے خدا تم کو نبی بنائے اب وہ لاٹھی وہ لاٹھی اب وہ بیوی اب وہ بکری اب وہ اپنی اپنی داس چار چیز چلی دور پہاڑ راستے میں پڑا اس کے اس دامن میں مدین چڑھ کر اتر کر دوسری طرف جاؤ تو ادھر مصر کی وادی اور اور سہولت ورکی موسا علیہ السلام بیوی سارے جائیے سفورا نام تھا حضرت سفورا ان کا نام تھا ان دو بیٹیوں نے جن بیٹی کا بیاہ السلام سے ہوا ان کا نام سبورا تھا حضرت سبورا نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے جائیے آپ چڑھے پہاڑ کی چوٹی پہ پہاڑ وہاں جو پہنچے تو تو ہو گئی ظاہر انگارا گیا نگر سے وہ جل چمک آئی نور والی نور کی روشنی چاروں بن جگمگا رہی اب درختوں کے پتیوں اور پھلوں اور ڈالوں میں سے دکھائی دے رہی ہے اور ایک درج ایک آواز آئی ایسی آواز جو ہر طرف سے جدھر نقصان کرے وہی سے آواز آواز کا خلاصہ یہ تھا اننی ان اللہ لا الہ الا انا آواز دینے والا نظر نہیں آیا آواز آئی تم اور نور چاہو میں ہوں اللہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اس آواز نہیں بات آئی اے موسا میں تمہارا رب ہوں تمہارا معبود ہوں اور ہر ایک کا ہوں تم کو میری عبادت کرنی چاہیے اب میری نماز قائم رکھنی چاہیے اب میری نماز میری یاد کے واسطے میری یاد کرو نماز کے لیے مجھے یاد کرو اب دیکھو اے موسا قیامت آنے والی ہے اے موسا تمہارا تو ساری انسانوں کا حساب کتاب امال کا وہاں ہوگا ایمان کا وہاں ہوگا اے موسا دیکھو دنیا میں جو تک تم رہو کسی ایسے کے پیچھے مت چلنا جو تم کو گمراہ کر دے اور تم کو ہلاک کر دے اور آخرت سے ہٹا دے آخرت سے آخرت سے ہٹا دے اور دنیا میں دبو دے اور تم کو پریشان کر دے خبردار خبردار ایسی کی بات موسا اب اللہ تعالیٰ موسا علیہ السلام کو وہاں بلا کر اب دعوت اللہ کا کام دے رہے ہیں اور نوت کے تمغے سے سرفراز فرما رہے ہیں اور یہ ساری تمہیں ہو رہی ہو اس لیے میرا اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا بما تل کمی امی نے گیا موسا لیا فائیاں والیا باحول چوریا ولی ایا ولی اصاری مو گرو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے موسا تمہارے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے فرمایا اے میرے اللہ اے میرے معبود یہ میری لاٹھی ہے یہ میری لاٹھی ہے چیک لگاتا ہوں میں اس پر اب پتی جھاڑتا ہوں میں اس پر اب پتی جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو پتی جھاڑتا ہوں سمجھے کیا فرمایا مسالک السلام نے ذرا غور کرو جواب میں حقیقت بتلائی کہ لاٹھی لکڑی ہے لاٹھی کی حقیقت کیا ہے لاٹھی کسے بندی ہے لکڑی لوہے کی نہیں تھی چاندی سونے کی نہیں تھی جس کی نہیں تھی تھیل کی نہیں تھی اور کسی دانت کی نہیں تھی لکڑی کی تھی یہ میری لاٹھی ہے جس کی ذات لکڑی ہے جس کی ذات اور اس کی صفات کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے دو تو بتلا دی صاف صاف اور باقی کہا کہ اللہ اگر آپ کہیں گے تو میں سب بتلا دوں گا اس کا کیا نفع ہے میرے پاس ایک نفع تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ سہارا میرا یہ میرے پاس کوئی سواری نہیں پیدل چلتے چلتے چلتے چلتے جو میں تھک جاتا ہوں تو میں اسی سہارے سے کھڑا رہتا ہوں اور اسی سہارے سے چلتا ہوں یہ میری ذات کا سہارا ہے میری حیات کا سہارا ہے اچھا یہ میری پرورش کا بھی سہارا ہے اور یہ میری بیوی کی حیات کا بھی سہارا ہے وہ کیسے اے اللہ میں اس پر درخت کی پتیاں وہ پتیاں جو مجھ سے اونچی ہے میرے ہاتھ پکڑ پکڑنے نہیں آتی میں درخت کی کھاتی تھی میں اس سے ڈھارتا ہوں بکریوں بتیاں گرتی ہیں بتیاں چباتی ہیں دودھ بنتا ہے دودھ نکلتا ہے میں پیتا ہوں میری بیوی پیتی ہے میری اور میری بکری پیتی ہے بکری بھی پیتی ہے میرے جانور کی بھی حیات اسی میں اور میری بیوی کی حیات بھی اسی میں میری اقتصادیات اس لکڑی میں اور میری مالیات اس لکڑی میں اور میری معاشیات اس لکڑی میں میری معاشیات معاش چاہتے ہو اس لکڑی میں اقتصاد چاہتے ہو اس اللہ اس میں میری ہر چیز ہے حتیہ کے دفاعیات بھی اس لکڑی میں اگر کوئی دشمن حملہ کرے میں اسی لکڑی مارتا ہوں دفاع بھی اسی سے کرتا ہوں یہ میری سلاح یہ میری سلاح بھی ہے اور دفاع آلے دفاع بھی ہے اے اللہ اس میں بڑی خوبی اس اس لکڑی لاٹھی میں بڑی خوبی اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میری جان کا سہارا اچھا موسا علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا کچھ سچ واقعی لکڑی سے ہی کام لکڑی سے واقعی یہی سب کام ہو رہا تھا اب موسا علیہ السلام کا اسی لکڑی سے پتی توڑنا جھاڑنا اب پچیس بکریوں کو چموانا اور چموا کر اللہ کی طرف دودھ بننا اور دودھ نکال کر خود پینا بیوی کو پینا یہی ان کی غذا یہی ان کی دوا یہی ان کی معاش یہی ان کی معاشیات یہی ان کی سب کچھ اب اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا اچھا اس لکڑی کو اپنے ہاتھ سے چھوڑو اور زمین پر ڈال دو عبد موسا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حکم کی تعمیل میں لکڑی چھوڑی زمین پر اور ڈال دی زمین پر پھینک دی وہ لکڑی لکڑی نہ رہی اللہ نے اس کو حکم دیا اے لاٹھی موسا کی بن جا تو اجدہ بن جا وہ جگہ وہ عذاب رہے ادھر بھی وہ دن ادھر بھی وہ موٹے اور سانپ اتنا موٹا ماشاء کہ جب اس نے منہ کھولا تھا کہ ایک فوٹ فراؤن کے تخت کے نیچے اور ایک فوٹ کے سر کے اوپر اس منہ چوڑا تھا اور تیز اتنا چلتا تھا جیسے دبلا سانپ پتلا سانپ تیز بھاگتا ہے اس طرح سے بھاگتا ہے اللہ نے قدرت دکھائی یہ نہ سمجھے کہ موٹا بھاگ نہیں سکتا موٹا کبھی دبلے دکھا کے نکل جاتا ہے اللہ نے دکھلایا موٹے میں دبلے کی صفات اور دبلے میں موٹے کی صفات کبھی میں ضعیف کی صفات ضعیف میں کبھی کی صفات مردے کو زندہ کرنا زندہ کو مردہ کرنا مردے کو ضعیف کو کبھی کرنا کبھی کو ضعیف کرنا جاندار کو بے جان کرنا بے جان کو جاندار کرنا بے تمہارے جتنے سہارے تھے ان سہارے کے علاوہ ایسا بنا دینا کہ تم خود سے بھاگو پہلے تم لکڑی ہاتھ میں لے کر اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے اور اپنی قبر سے سہارا لگتے تھے اب لگاؤ نا موسا اب لگاؤ اب لگاؤ موسا بولو اب کیا ہے اب تو موسا کر خاموش اے موسا اب بتلاؤ کیا ہے یہ لکڑی یہ لکڑی تمہاری کیا ہوئی یاد رکھو موسا جس طرح تمہاری لکڑی پر میرا تصور چل سکتا ہے اور یہ چلا ہے اسی طرح زمین سے لے کے آسمان تک اور ذرے سے لے کے آفتاب تک اور بال سے لے کے بدن تک اور چھوٹی سے لے کے بڑے تک میرا تصور ہر طرح چل سکتا ہے جس کو جو چاہے جس کو یقین کرو تمہاری لکڑی پھر لکڑی لکڑی لاٹھی تمہاری لکڑی کی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اللہ لکڑی کو جو چاہے بنا دے لکڑی پہلے لکڑی ہوتی تھی بھری لاٹھی تھی اندر سے بھری ابھاری اب بنا دیا اندر سے کھوکھلا اندر سے زنجیرے اندر سے زنجیرے اور سانپ کی کمانیاں تو سب بنا دیا پہلے لکڑی میں زہر نہیں تھا شکری شکر نفری نفا دودھ ہی معاشیاتی معاشیات پہلے لکڑی میں یہ فائدہ تھا اب زہری زہر ہاں؟ ویری اور اتنی اتنی طاقتور اتنا طاقتور سانپ تھا کہ ایک لاکھ چالیس ہزار مصنوعی سانپ کو ہڑپ کر گیا اتنا طاقتور اللہ نے بتایا موسا علیہ السلام ایک دفعہ تو جب گئے تھے جبکہ خبر دی تھی خبردار خبر رسا ایجنسی نے موسا علیہ السلام کو کہ موسا جلدی بھاگو تم کو پکڑنے کے لیے طے ہو چکا اور تم کو مارنے کے لیے فیصلہ ہو چکا ایک دفعہ جب بھاگے تھے ڈرتے ہوئے اور ایک دفعہ جو دیکھا کو جو دیکھا تو پیچھے بھاگے اللہ پاک نے فرمایا اے موسا ڈرو کسی سے ڈرو میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اردو سے اور میری ہاتھوں کی بنائی مخلوق سے مت ڈرو اے موسا ڈرو کسی سے مت ڈرو اس سے ہاتھ بڑھاؤ قدم بڑھاؤ ہاتھ بڑھاؤ اس کی پیٹ بہاد رکھو پھر یہ لکڑی ہو جائے گی شاہ کے موسا علیہ السلام نے خدا کی بات مانی ربک کر ہاتھ بڑھایا وہ معمولی سے خوف کمی کا خوف کمی کا وقت تھا نکل گیا طبیعت میں ڈر پیدا ہو جائے یہ انسان میں ہو سکتا ہے ایک کوئی چیز ہے لیکن وہ نکل گیا ایمانی ایمانی ایمانی خوف اور ایمانی طاقت آئی اور وہ نکل گیا موسا علیہ السلام نے پکڑ لیا پھر وہی لاٹھی لاٹھی تو میں لوگ ایک چیز کو میں نے دی لو ایک چیز دی اور نبیوں کو فوج دی لشکر دیا سونا دیا چاندی دی ہرکت دی صنعت دی اور طاقت دی سمندری گھوڑے دیے سمندری ذرا بنانے کی طاقت دی لوہے کو ہاتھ سے موم کرنے کی طاقت دی لوہے کو داؤد علیہ السلام نے اور اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی گرمی ایمانی دے رکھی تھی حالانکہ ایمانی ان کے ہاتھ میں کی تھی کہ لوہے کو پکڑا اور لوہا یوں یوں ہونے لگا اور اسی آپ انگلیوں سے اس کی زیرہ زیرہ کی زنجیریں نکالنے لگے اور زیرہ بنا دی اللہ نے یہ سارا رکھا اور موسا یہ دیا دیں گے لیکن اے موسا تم کو اکلاٹ ہی دے دیں لو یہ لاٹھی یہ میری کرامتی لاٹھی ہے یہ تمہاری اقتصادی لاٹھی نہیں یہ میری قدرتی لاٹھی ہے یہ میری تمہاری سیاسی اور دفاعی لاٹھی نہیں یہ میری یہ میری اعزازی لاٹھی ہے اور میری قدرتی لاٹھی ہے یہ تمہارے لیے موجودہ ہے میری میری وجود کی دلیل ہے اور تمہاری نبوت کی نشانی ہے نبوت کی نشانی ہے اور میرے وجود کی دلیل ہے لاٹھی لاٹھی لے جاؤ اپنے ساتھ رکھو یہ کام دے گی تم کو ہر موقع پر یہ کام دے گی اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے مرزا یہ سور پہاڑ پر جہاں انگارہ دیکھا تھا وہاں یہ سب باتیں ہو رہی اور بیوی صاحبہ نیچے پڑی اور بیوی صاحبہ بیوی صاحبہ نیچے پڑی بکری نیچے پڑی آپ اور آپ کی لاٹھی ساتھ آئی باتیں ہو رہی اللہ پاک نے بھی بات ختم نہیں کی موسا ذرا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو موسا علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈالا کہ اچھا نکالو اب جو نکالا تو معلوم ہوا کہ یہ پوری ہتھیلی روشن ہو گئی نہ داغ نہ دبا نہ برس نہ برس نہ کمک نہ کوئی اور چیز کوئی دبا نہیں صاف ستھری روشن روشن اکیلی اندھیری رات میں رکھ لو تو چمک چمک کے کام چاہے موسا لو یہ تم کو دوسری دلیل دیتا ہوں دوسرا معاوضہ دیتا ہوں اس میں میں نے حقیقت نہیں بدلی ہاتھ ہاتھ رہا سمت بدل لی تم سے میں رنگ کے ہتھیلی سی میں رنگ کی اب آئے اس کو میں نے سفید رنگ کا بنا دیا مجھے رنگ بدلنا بھی آتا ہے مجھے رنگ بدلنا بھی آتا ہے اور اور, اور کم رنگ کو سفید رنگ بنانا بھی آتا ہے مجھے یہ مجھا بھی آتا ہے ہر قدرت میرے پاس احمد یہ تمہاری نبوت کی نشانی ہے اور میری آیت میرے وجود کی آیت بدلی ہے موسا لو واقعی واقعی ہاتھ ڈالا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے دل زبان پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے غریبان میں ہاتھ ڈلوا کے وہ جو ایمان موسا علیہ السلام کے دل میں تھا اور اس ایمان میں نور ہوتا ہے تو عبد موسا علیہ السلام نے ہاتھ کو اپنی چھاتی پر اور اپنے دل پر رکھا تو اس کی روشنی آ گئی نور ایمانی قلبی کی روشنی آپ کے دس مبارک میں اللہ نے پیدا کروا یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے براہ راست پیدا بڑھ اور موسا سے خدا نے فرمایا اے موسا اب میں تمہیں کام دیتا ہوں کام کیا دیتا ہوں ہاں اے موسا بیوی کی طرف مت جاؤ بیوی کو چھوڑو خدا پر بکری کی طرف مت جاؤ بکری کو چھوڑو خدا پر بکری کو چھوڑو بکری چھوڑو خدا پر بیوی چھوڑو خدا پر یعنی مجھ پر اللہ پر اللہ کی قدرت میں دیکھ رہی کر سکتا ہے عبادت کر سکتا ہے روشنی تمہاری بچے کی تمہارے حاملہ عورت کی ولادت میں مدد کر دے سکتا ہے نا خدا تم نے خدا کو دیکھ لیا کیسا خدا ہے خدا کو تم نے پہچان لیا اور خدا کی اور دلالت تم نے دیکھ لی خدا کی قدرت تم نے پہچان لی اے نسا گھبراؤ مت ایسے خدا کے حکم کی بات مانو وہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور تمہاری بیوی بچوں کی بھی اور ہر بات کی حفاظت کرے گا اور ہر بات مسائل کا خدا آپ کہاں بھیجنا چاہتے ہیں کیا اچھا، اسی فرعون کی طرف جسے وارنٹ گرفتار گرفتاری میرا نکال لگتا ہے اور میرے مارنے کا فیصلہ کیا لگتا کیا اسی کی طرف جا اسی کی طرف گھبراؤ زیادہ وہ اجدہ ہے الزیل کو دیکھ کے تم میرے کہے تم نے ہاتھ ڈالا اجدہ ضعیف بن کر لکڑی بن گیا فرعون پہ ہاتھ ڈالو میرے کہے سے ہو جائے کوئی پیسہ اب جناب الزلام علیہ السلام نے دعا تھی قال رب اجعل لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخذ به أدري وأشرك في أمري كي نصدعك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا دائی کو چاہیے کہ جب دعوت کے کام میں چلے تو اللہ سے دعا مانگ لے کیا مانگ لے دعوت کے کام کرنے والے کو دعا مانگ کے چلنا ضروری ہے دعا مانگے ایک قدم نہ اٹھائے دعا مانگے اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا میں کچھ نہیں جانتا میں کچھ نہیں کر سکتا اے مالک اے مالک آپ دعوت کے کام میں مجھے بھیج رہے ہیں نبیوں سے آپ نے کام لیا تھا ہم تو امتی ہیں ہم تو گار ہیں وہ تو بے گناہ تھے وہ تو معصوم تھے ہم غیر معصوم ہیں وہ تو محبوب تھے ہم غیر محدود ہیں وہ شیطان پر حملہ نہیں سکتا تھا ہم تو شیطان حملہ کرتا ہے ایک مالک پھر بھی آپ بھیج رہے ہیں تو آپ ہماری مدد فرمائیے حفاظت فرمائیے اب کام بنائیے اور اللہ ہر موقع پر ہر قدم پر ہماری حفاظت دعا مانگ مسائل نے کیا دعا مانگی اے میرے پالن ہار کھول دے میرا سینا اور آسان کر دے معاملہ دعوت تبلیغ کا اور کھول دے میری زبان کی گرہ وہی گرہ جو انگارہ کھانے کی جگہ گئی تھی نا وہ گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری دعوت کی باتیں سمجھیں اور میری تبلیغ کی باتیں سمجھیں زبان کھول لے میری زبان کھول دے تاکہ میں اچھی طرح سمجھا سکوں اور اے میرے پالنہار شریک کر دے میرے اس دعوت والے کام میں میرے اہل خاندان میں سے ایک میرا بھائی نام نامی ہارون اس کو شریک کر دیجئے میرے اس دعوت و تبلیغ کے کام میں کیوں تاکہ ہم دو رہیں گے کہ ایک ذکر کرے گا ایک دعوت دے گا ایک تصویر پڑے گا ایک دعوت دے گا تو چوبیس گھنٹے دعوت بھی چلے گی اور اس کے ساتھ دعا بھی ہوگی اس کے بعد اور تصویر بھی ہوگی بس جی جب موسا نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کیا بولا لقد اوتی تو یا موسا اللہ تعالیٰ فرما ہے موسا تمہاری ہر دعا قبول تمہاری جاؤ سینا کھول دیا جاؤ سبھی کا کام آسان کر دیا جاؤ زبان سے لکڑ تمہاری دور کر دی جاؤ بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ خوب ہمارا ذکر کرو خوب ہمارا کام کرو دعوت کے کام کرنے والوں کو ذکر بے انتہا کرنا پڑے گا ذکر دعا تصویر ذکر دعا تصویر خوب مانگ دعوت کام دعوت کے ساتھ اگر یہ کام ہوگا اور اس کے ساتھ ذکر ہوگا اور تصویر ہوگی تب یہ دعوت کرنا کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بزرگوں دوستوں کہ انبیاء علیہ السلام کو خدا نے اپنے زمانے کے بیوقوف انسانوں کی طرف بھیجا جو دعویٰ کر بیٹھتے تھے اپنے رب ہونے کا اور اپنے معبود ہونے کا اور اپنے قوی ہونے کا اور اپنے بادشاہ ہونے کا اور کسی کے بندہ نہ ہونے کا اور کسی کے غلام نہ ہونے کا اور اپنے عالم نہ ہونے کا اور اپنے قوی مطلق ہونے کا اور اپنے قابل مطلق ہونے کا اور اپنے شادی مطلق ہونے کا اور اپنے ہر ہر جوہر کا اور ہر کمال کے مدعی ہوتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے نبی بھیجے دعوت دے میرے بزرگوں دوستوں اب دعوت کا کام صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا دعوت کا کام نہیں ختم ہوا نبوت کا نامزد ہونا ختم ہوا اب نبی کوئی نہیں آئے گا لاش کوئی کہے کہ فلانا میرا نبی بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے لاش کہے اللہ کی اس کی خوبی بیان کرے اللہ اس کے کمالات دکھلائے اب بالکل جنید بغدادی بدلا ہے اب بالکل شبلی نامانی ہے اب بالکل عبد القادر جیلانی ہے اب بالکل نظام الدین اولیا ہے کہ میرا نام الدین اولیاء اتنا بڑا شیخ تھا اب وہ نبی بن گیا خبردار نبو کی بات نہ مانتا نبو کی بات لاش دعوے کرے لاکھ کھلاوے پلاوے لاکھ کے نکلاوے ہوا پہ اڑتا نظر آئے دریا میں تیرتا نظر آئے دریا میں لاکھوں شیروں سے لڑتا نظر آئے خبردار خبردار ان کرامتوں کی وجہ سے کبھی نبی کسی کو نہیں کہنا کیونکہ سرکار فرما گئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں سرکار کیا فرما گئے یاد رکھو اس یاد میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر ہوتے تو عمر ہوتے اگر ہوتے تو مولانا ہوتا اگر ہوتا تو میرا بچہ ہی ہوتا اگر ہوتا تو عمر ہوتا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی نبی سرکار اس طرح فرما گئے اب کوئی لفظ بہتر سے بہتر بھی نظر آئے بڑا آسمان پر اڑنے والا تو خبردار نبو سے نہ کیجیے کرو گے تو تم جھوٹے ہو اللہ کے اب آپ نبوت نبی تو آنے گا نہیں سدی اکبر زمانے میں ایک پیدا ہو گیا تھا مسائل میں ایک عزاب حضوری زمانے میں آیا تھا اس نے مانا تھا آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل تیار ہوں آپ کی بات ماننے پر اور آپ کے آپ کو نبی ماننے پر آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے بعد ملک کس کو ملے گا آدھا ملک بھرے دیجیے تو ہم انہیں کو تیار آپ نے فرمایا میں نہیں یاد ہر جس سے دعوت ہر جس کا اور ہر جت سے وعدہ نہیں کرتا ملک اللہ کا ہے جس کو چاہے ملک اللہ کا ہے جس کو چاہے میرے بزرگ اور دوستوں اب اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ والا شام نبیوں والا اس کو بند نہیں کیا نبوت والا نام بند کیا نبوت والا نبی ہونا نامزد یہ بند کیا اور خاتم النبیین آپ کا لقب ڈال دیا کہ آپ آخری نبی ہیں اب کوئی نبی نہیں البتہ آپ کا کام قیامت تک امت کرے گی اب امت کو دعوت پر ڈال دیا گیا سب سے پہلے امت کو دعوت پر لا کے کھڑا کیا ابھی نماز نہیں آئی ابھی روزہ نہیں آیا ابھی زکات نہیں آئی ابھی حج نہیں آیا ابھی احکام نہیں آئے ابھی شراب نہیں بند ہوئی ابھی سور نہیں بند ہوا ابھی جوا نہیں بند ہوا اور ابھی قرآن نے ان سب چیزوں کو بند نہیں کیا سب سے پہلے دعوت اللہ کا کام اس امت پر آئے کیونکہ لوگ ابھی رہیں گے قیامت ابھی آئے گی نہیں اور دنیا بھی بسے گی اور جیسے آئیں گے نمرود جیسے آئیں گے حمان جیسے آئیں گے ابو لہب جیسے آئیں گے ابو لہب جیسے آئیں گے دنیا میں انسان ہر طرح کے ہوں گے وہ آئیں گے اور ہوں گے لیکن کام ابھی باقی ہے نام اٹھا دیا اب ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی ہیں جو کہے گا جھوٹ اور خدا کی فضانت اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں کام کرنا اس امت کو کام کرنا ہے دعوت کا دعوت کے کام کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کن تم خیر اما اخرجت تم بہترین امت ہو اے امت محمدیہ تم کو انسانوں کی دعوت کے لیے نکالا گیا تم کو ماں کی پیٹوں سے اور عدم کے پردے سے تم جو دعوت کے لیے نکالا گیا ہے انسانوں کی دعوت کے لیے تو انسانوں کو خدا کی طرف بلاؤ گے تو انسانوں کو بڑائی کی طرف بلاؤ گے تو انسانوں کو برائی سے روکو گے تو انسانوں کو سب سے بڑی بڑائی توحید ہے اس توحید کی طرف بلاؤ گے اور سب سے بڑی برائی صرف سم رہے اس سے تمہارا کرو گے تمہارا کام کام تمہارا گیا اے امت محمدیہ خاتو حجام گئی خاتو کسار گئی چاہے تو لوٹر گئی چاہے تو کسائی گئی چاہے تو دھوبی گئی چاہے تو برانا گئی اور چاہے تو بنگی گئی لیکن تیرے ذمہ یہ کام دعوت دے میں اکیلے کوئی نہیں کر سکتا سب مل جل کے کرو اکیلے کرنا بڑا مشکل ہے ہر آدمی دعوت کام اکیلے تو آدمی بھی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا لیکن سب مل کر کرے ہاتھ توڑ پڑے اور سب مل کے کرے تو سب مل کریں گے تو یہ دعوت کا کام ہو جائے صاحب کلام سب نے مل کر کام کیا مردوں نے عورتوں نے بچوں نے بوڑھوں نے خبر کھولنے والوں نے سب نے مل کر جب یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس کام کو بہت اونچا کیا بہت یہ کام پوری دنیا میں پہنچا دعوت کے کام سے پوری دنیا میں ایمانی فوائد اور برکات اور رحمت خدا اور نصرت الہی اور خدا کی توجہ اور علامت الہی اور حق و صداقت حق و صداقت اور حق کی شہادت دین کا قیام اقامت دین ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آئی جب دعوت کا کام عام طور سے کیا گیا اور اس میں ہر ہر شخص شرکت کی ہر مرد والد میں کی میرے بھائی یاد رکھو دعوت اللہ کا کام پہلا ہے اگر امت نہیں کرے گی تو ایسے سمجھو دعوت کے کام نے جوڑا تھا دعوت کا کام چھوڑا ہے تو امت ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ امت کے ٹکڑے کے ٹکڑے ہو دعوت جوڑنے کے لیے امت کو اور دعوت چھوڑنے سے امت ٹکڑے ہو جائے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ دعوت کے چھوڑنے سے دین کی جان سی سطح پر امت پہنچی ہوئی تھی جب دعوت سے جڑی تھی دین کی سطح بلند ہو رہی تھی اور جب دعوت چھوڑی ہے دین کی سطح جی کیا دے آج اسی بھوپال میں دیکھ لو آج سے پچاس برس پہلے کتنے نمازی تھی اور آج کتنے بے نمازی ہیں پہلے کتنے حاضی تھے اور آج کتنے بے حاضی ہیں اب پہلے کتنے حافظ قرآن تھے اور آج کتنے حافظ قرآن ہیں اب پہلے کتنے عالم تھے اور آج کتنے عالم ہیں اب پہلے کتنے اللہ کے ولی تھے اور آج کتنے ہیں میرے بھائی آپ دیکھ لو جب دین کی دعوت چھوڑی جائے گی تو یہ ساری سبھی نیچے آ جائے گا پھر تمام برائیاں زندہ ہوں گی تمام خرابیاں ابل پڑے گی تمام سوٹ ابل پڑے گی تمام تفریح ابل پڑے گی اور اگر ایمان کی دعوت کام کر رہی ہو جو ہے اپنے کو نبی کہے بغیر اپنے کو نبی مانے بغیر اپنی نبوت کا دعویٰ کیے مان اللہ کے کام کو کام سمجھ کر اور سب سے پہلا کام سمجھ کر ایمان کی دعوت سے جو امت لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کے کام کے ذریعے اس امت کو فروغ دیتا جو چیزیں جو مسجدیں دعوت کے کام سے چھوٹنے سے نکل گئی وہ اللہ تعالیٰ دعوت کے کام کو خود بخود واپس کرا دیتا جو احکام ٹوٹ گئے دعوت کام پر وہ احکام زندہ ہوتے ہیں اور دعوت احکام چھوٹ جائے تو زندہ احکام بھی لگتے ہیں اس لیے میرے دوستوں دعوت اللہ کا کام اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا کام امت کو دیا ہے جب علم دیا تو اس علم کے ساتھ پہلا کام دعوت کر دیا جب اللہ تعالیٰ قرآن اتارنا شروع کیا تو پہلا کام دعوت کر دیا اور جب اس امت میں کوئی مسلمان ہوا تو سب سے پہلے دعوت کام کیا سید عمر ایمان لائے جناب رسول پاک اور اس کے بعد فوراً بازار گئے بازار میں اپنے دوستوں سے ملے چھ آدمی لے کے آئے حضور کے پاس یا رسول اللہ آج میں نے ایمان کی دعوت کے جو کام آپ نے بتایا تھا وہ کیا ہے اس میں یہ چھ آدمی متوجہ ہوئے ہیں آئیے بولیے سرکار نے ان چھ کو سنایا اور ان کو ایمان کی باتیں بتایا میرے بزرگوں دوستوں پہلا مسلمان صدیق اور اس کا پہلا کام تبلیغ و دعوت پہلا مسلمان کون اور اس کا پہلا کام آج اگر ہم اس دعوت کے کام کو سیکھ لیں اپنا ایمان یقین ٹھیک کر لیں ایمان یقین کیا ٹھیک کریں اپنا ایمان یقین یہ ٹھیک کر لیں کہ آج چیزوں کا اور سامانوں کا کائنات کا یقین ہمارے دل میں آ گیا ہے اس کو تو نکال دیں اور ایک اللہ کا یقین اپنے دل میں جما لیں غرض یقین دوا سے شفا کا یقین نکال رضا سے حیات کا یقین نکال اپنی پہلوانی کی طاقت سے اپنے کامیابی کا اور اپنی فتح کا یقین نکال اپنی کثرت سے اپنی کامیابی کا یقین نکال تقبیر سے یقین نکال اور تقبیر پہ یقین لا میرے بھائی آج ہم نے ایسے ایسے یقین کی طرف ہمارا رخ آ گیا ہے اور ہمارے ایسے ایسے یقین ہمارے دلوں میں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں کہ جو یقین کو ایمان سے کوئی مناسبت نہیں اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے کوئی مناسبت نہیں بڑھ کر کون بندہ مومن ہوگا اور کون عبد کامل ہوگا اور کون نبی برحق ہوگا اور کون سلطان دو جہاں ہوگا اور کون ہر دو سرا کا بادشاہ ہو آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں اللہ نے آپ ہی کو بنایا اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ میرے ہاتھ سے کچھ نہیں اس کے ہاتھ سے سب کچھ اس لیے میرے بزرگ دوستوں پتا بھی نہ چلے کہ کوئی سرپنچ گزرا لاکھوں بارات گزر گئی اور ڈھول پیٹے نمازی کی نیت بنی خدا کرے کہ ہماری نماز اتنی تن والی اور اتنی من والی اور اتنی دھیان والی اور اتنے جذب والی اتنے انہماس والی اتنے استغراق والی خدا ایسی نماز ہماری بنا دے کہ چاروں پر شور ہو رہا ہو ہمیں پتہ نہیں چلے ایسی خدا نماز بنا اور ہمیں علم کا شوق دے دے دنیا میں جو علم پڑھو پڑھ رہے ہو پڑھتے رہو کوئی نہیں منع کرتا اس سے ہم نہیں روکتے لیکن وہ علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں جو اللہ نے خود بنایا اللہ کے قلم کی تعلیم ہے اللہ کے رسم مبارک کی تعلیم ہے اس قرآن کو پڑھو اور اس علم کو حاصل کرو اور اسے ہمیں دیکھو کہ تمہارے ہمارے تمہارے بارے میں خدا نے کیا کرا اس کے مطابق اور اللہ کا ذکر ایسا بنا لو دائی اللہ کو اللہ کا ذکر ایسا بنانا پڑے گا کہ صبح سے شام تک سبحان اللہ سبحان اللہ چوبیس گھنٹے اللہ کا ذکر کر رہا دعا مانگ رہا اور قرآن کا حافظ و تلاوت کر رہا ایسے اللہ تعالیٰ دائی کو ایسا بنا رہا عثمان غنی داری تھے اور ایک ہاتھ میں ایک قرآن عثمان فاروق داری تھے اور سورہ فجر میں نماز فجر میں پہلی رکت میں سورہ بکرا اور دوسری رکت میں سورہ عمران خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نمازوں میں سورہ بکرا پہلی رکت میں اور آل عمران دوسری رکت میں سورج گرہن ہوا سورہ بکرا پہلی رکت میں اور اسی کے ساتھ آل عمران اور اس کے بعد دو سورتیں اور تقریباً آٹھ پارے آپ نے سورج گرہن چھوٹنے سے پہلے پہلے میں پڑھا نماز میں پڑھا میرے بزرگوں اور دوستوں خدا ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے اور ایسا ذکر عطا فرمائے کہ ذکر ہمارے ساتھ لگا پھر ہم ادھر دائی بنے عابد بنے متعلم بنے ذاکر بنے اور ان کو دو شرطوں کے ساتھ بنے ایک نیت کی اخلاص کے ساتھ اور ایک اکرام کے ساتھ کسی مسلمان کا حق بلکہ کسی انسان کے ساتھ کوئی بدمعاملگی اور کوئی شراب لفظ کے خلاف اور کوئی تہذیب اخلاق کے خلاف اور کوئی معاشرے حسن معاشرہ کے خلاف اور کوئی سیرت کے اچھی سیرت کے خلاف اور کوئی صفائی معاملات کے خلاف ہمارا کام نہ کسی مسلمان سے ہو اور نہ اس کے خلاف کسی غیر سے ہو دائی اللہ بہت بڑے اخلاق والا ہوتا ہے اور دائی اللہ بہت بڑے صفات والا ہوتا ہے اور دائی اللہ معاملات اس کے بالکل صاف ہوتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے انہوں نے کسی وعدہ کیا تھا ایک جگہ ملنے کا اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے وہ نہیں پہنچا تین دن تک وہیں رہے اسماعیل علیہ السلام اب وہاں سے نہیں ہٹے تین دن کے بعد اس کو خیال آیا وہ آیا دیکھا موجود کہا تین دن میں موجود کہاں موجود اللہ نے وعدہ خلافی کو منع کیا آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ دائی اللہ نمبر اول کے اور اخلاق میں اور معاملات کی صفائی میں نمبر اوپر آج ہم تم نہیں اول تو دعوت اللہ کا کام سیکھتے نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا رہے اور اس کے علاوہ پھر اگر دعوت کا کام کرنا شروع بھی کر دیا تو اخلاق غائب معاملات کی صفائی غائب اور زندگی کی زندگی کے جواہر غائب اور کمالات غائب اس بنا پر میرے بھائی یہ کام چل نہیں رہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کام تو خوب چل رہا اور بڑھ رہا لیکن اندر کی بات نہیں چل رہی اندر کی بات نہیں بڑھ رہی خدا کی ہاں دعائیں نہیں زیادہ قبول نہیں ہو رہی اور اللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش اور برف رحمت کی بارش اور برکتوں میں روزیوں میں برکت اور برف اور خوب زیادہ روزیوں میں برکت یہ نہیں آ رہی اللہ کے وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہماری دعوت کا کام اخلاق سے خالی ہے اکرام سے خالی ہے اخلاق بعضوں میں اخلاص ہوگا بعضوں میں نہیں خالی خالی ہوتا جا رہا اس لیے میرے بھائی ہو ہمیں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ ہم پہلا کام دعوت اللہ کا سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس میں صفات دعوت اختیار کریں اور اس کے پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے کوشش کریں اس کے لیے میرے بھائی ایک سال یا چار مہینے ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ بھائی پرائمری میں جاؤ تو تین سال ہائی اسکول میں جاؤ تو آٹھ سال اور بی بی امیا امیاں پاس کرو تو نہ معلوم کتنے سال ایم اے کرو تو کتنے سال اور ڈاکٹر بنو تو کتنے کتنا مال کتنا سال کتنا سال کتنا مال دنیا کے تمام کاموں پر لگا رہے ہو ایک تین چلے اور اس کے برابر مال اور ایک سال اور اس کے برابر مال بھائی مال ایک سال کے برابر ایک سال میں جو کھا پی سکو اور تین چلے کے برابر یہ چار مہینے اور ایک سال اللہ کے نام پر دے کر اس دعوت اللہ کے کام کو اب نو سیکھو اگر پرانے ہو اور سیکھنا شروع کر دو اگر نئے ہو اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کو سیکھو اور کسی طرح لڑو نہ بھیڑو نہ مخالفت کرو نہ اختلافی بات کرو نہ جھگڑے کرو نہ لڑائی لڑو نہ کوئی بات کرو اپنے کو بچاتے ہوئے اور اپنے کو صحیح تعلیم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی دعا مانگتے ہوئے خوب حفاظت مانگتے ہوئے خوب تربیت مانگتے ہوئے خوب صفات مانگتے ہوئے معاملے کی صفائی کے ساتھ اخلاق کی بلندی کے ساتھ خوب اللہ چار مہینے اور ایک سال میں دعوت کے اصول کی دعوت کی مت کر لے تو ان شاء اللہ ان شاء اللہ خدا کی ذات امید ہے کہ ہم مسلمانوں میں دین بڑھتا چلا جائے گا ہم مسلمانوں ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا ہمیں شیطان دھوکہ نہیں دے سکے گا کہ ہم ایمان سے ہٹ جائیں اور اگر دھوکہ دے گا بھی تو خدا بات کروائے اس لیے میرے بزرگوں دوستوں آپ حضرات اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کمائے کھانے کے لیے نمبر دو پر دکان زمین کے لیے نمبر دو پر بیوی بچوں کے لیے نمبر دو پر ہمارا آپ کا اختلاف ہے تھوڑا سا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں دعوت اللہ کا کام نمبر ایک پر اور دین کی حیات نمبر ایک پر ہجرت اور نصرت نمبر ایک پر دعوت اور دعا نمبر ایک پر اس کو نمبر ایک پر لاؤ اور بیوی بچے نمبر دو پر دکان زمین نمبر دو پر کھانا کمانا نمبر دو پر ان کو نمبر دو پر لاؤ صحابہ کرام کیا نمبر ایک وہی تھا جو میں کہہ رہا ہوں اور یہ نمبر دو تھا آج ہمارے تمہارے یہاں نمبر ایک ہے پہلے کھاؤ کماؤ دکان کھولو زمین جیسو بجلی کے پاس جاؤ بچوں کو پالو مکان بناؤ سب کچھ کر لو جاڑے کا سامان تیار کر لو سب کچھ ہو جائے پھر وقت کچھ بچے پھر پیسہ کچھ بچے تو تھوڑا سا خدا کا کام بھی کر لو اس الٹنے نے ترازو کا پلڑا الٹ دیا جو بھاری ہونا چاہیے وہ ہلکا ہو گیا اور جو ہلکا ہونا چاہیے وہ بھاری تمہیں بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ نکلے مدینہ منورہ سے آتا ہے تیس مرتبہ نکلے ہاشے بخاری میں اور نہ سولہ دفعہ نکلے یہ خود بخاری میں اچھا صاحب سولہ دفعہ میں بیوی بچے چھوڑے کہ نہیں مسجد کی امامت چھوڑی کہ نہیں مسجد کی امامت مسجد کی امامت چھوڑی کہ نہیں بیوی بچے مدینے میں چھوڑے کہ نہیں بیٹی بیمار چھوڑی کہ نہیں بیٹی مر گئی چھوڑا کہ نہیں آپ چھوڑ چھوڑو خدا کے راستے میں ایمان دعوت کا کام کرتے آپ کے ساتھ جو صاحب جاتے تھے پہلے بیوی لے کے نہیں جاتے تھے دیر بیویوں میں جاتے تھے دکانیں چھوڑ کے اس غنی نہیں سولہ دفعہ نکلے سوائے ایک دفعہ نکلے خبر ہر دفعہ نکلے اپنی تجارت چھوڑو تمہیں بتلاؤ صاحب کرام اگر اس طرح نہ کرتے تو یہ دین کی اہمیت اور اقدمیت اور فرضیت اور حیات ہر وجود میں نہ آتی اگر اس کو پیچھے ڈال دیتے اگر اس کو نمبر دو پہ ڈال دیتے صحابہ یہ دین زندہ نہ ہوتا دین ہو کہتے ہیں رہنے سے بات کی چیز ہے یا سب کچھ زندہ ہو جائے پھر دین ہم کہتے ہیں دین زندہ ہو جائے پھر سب کچھ آپ کو مدینہ منورہ کا معلوم نہیں لگتا رکھتا نہیں معلوم مدینے کا مکان جھوپڑا ایک صحابی نے بنایا قبا سرکاری اللہ علیہ وسلم گزرے اس کے پاس سے جو گزرے اس کے پاس سے آپ نے فرمایا ارے مدینے میں قبا کس نے بنایا کسی نے کہا فلانے آپ کے صحابی نے آپ خاموش ہو رہے کچھ بولے نہیں وہ صحابی جب آئے مجلس دربار دربار رسالت کی مجلس میں آئے انہوں نے سلام کیا آپ نے منہ پھیر لیا ادھر آ کے سلام کیا آپ نے ادھر ادھر منہ پھیر سلام کیا ادھر ادھر سلام اور کچھ بولے نہیں کسی صحابی کو پوچھا کہ آقا کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں آج سلام کا جواب نہیں دے رہے ایک نے کہا ہاں ہاں تم نے جو قبا بنایا ہے نا آپ کا گزر ہوا تھا آپ نے دریافت کیا تھا یہ قبا کس کا ہے ہم لوگوں نے تمہارا نام بتایا تھا کہ ان کا ہے شاید وہ بات نہ ہو یہی بات ہے ہم نے قبا آپ کے مشورے کے بغیر بنا لیا آپ سے اجازت بھی نہیں لی مشورہ بھی نہیں لیا اور قبا بنا لیا گئے اور جا کے کبے کو دے لاکھ دے لاکھ دے لاکھ مار مار کے لیا آ کے سرکار بنے گا یا رسول اللہ میں نے کبہ گرا دیا اب تو بولیے سلام کا جواب دیجیے چپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دوبارہ آپ نے فرمایا یہاں ایک کبا بھی تو بنا تھا نیا وہ کیا ہوا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور منہ پھیر لیا اس نے ہم سے پوچھا ہم نے بتا دیا یہ واقعہ اس نے آگے گرا دیا آپ نے فرمایا بہت ٹھیک کیا یاد رکھو مٹی میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ وبال ہے وبال لیکن جتنا ضرورت کے لائق ہے اتنا خرچ ہو جائے تو کوئی غرض نہیں باقی وبال پھر آپ سلام جاری کر دیا تین صحابی سبو میں نہیں جا سکے دعوت اللہ کے کام میں نہیں نکل سکے چالیس پچاس ہزار صحابہ نکل گئے تین رہ گئے آپ واپس آئے یہ آئے سامنے کیا بات ہے تم کیوں نہیں نکلے آپ نے پوچھا رہی تھی کیا بات ہے کیوں نہیں انہوں نے یار رسول اللہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سواری تیار ہم تیار سامان تیار بیوی راضی مکان تھی پیسہ پاک موجود اللہ موجود کوئی اڑ نہیں تھا یا رسول اللہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ گئے ہیں صبح کو میں ہم شام کو چلیں گے آپ کو پکڑ لیں گے پھر رات گزر گئی ہم نے سوچا کل صبح چلیں گے آپ کو پکڑ لیں گے اسی تو لال میں ہمارے پچاس دن گئے اب پکڑا سب پکڑا اب تو آ رہے ہیں اب جانے سے کیا ارے اب تو مدینے نہیں پہنچ گئے اب نکلنے سے کیا بات یوں کہتے رہے ہم نہیں جا آپ نے فرمایا اے لوگوں ان تین نے بات سچی کہی ہے انہوں نے کوئی جھوٹا ادھر پیش نہیں کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے اب عد اللہ کے کام میں جانے سے کوئی جھوٹا ادھر پیش نہیں کیا ہے ان کا معاملہ خدا کی طرح بھیجتا ہوں خدا ہی فیصلہ فرمائے یہ سچے لوگ ہیں سچے کا فیصلہ خدا کرے خدا کی طرف حکم آیا کہ بائی کاٹ کرو چالیس دن کا حکا بند پانی ارے حکا پانی نہیں تھا اس زمانے میں سلام بند سلام بند سلام بند سلام سلام بند ملازمت بند ملاقات بند سب چیز بند ہو گئی دس دن پہلے آخری پچاس دن میں دس دن پہلے آدر آیا کہ بیویوں کو پہنچا دو صاحب بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ طلاق دے دے یا ان کے گھر پہنچا دیں نہیں فرمایا نہیں طلاق مت مطلب دو گھر پہنچا دو پچاس دن کے بعد قرآن پاک میں ان کا توبہ نامہ آیا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا کسی گنا پر پچاس دن پائی گاٹ نہیں ہوئے کسی گنا پر کسی غلطی پر کسی غلط بات پر کسی سے بھی کوئی پچاس دن نہیں ٹوٹا نہ اللہ روٹھا نہ نبی پاک علیہ السلام روٹے نہ صحابہ روٹے مقاصا نہیں ہوا لیکن اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر پچاس دن کا مقاصا ہوا تمہیں بتلاؤ اللہ اور رسول کی نظر میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور ایمان کی دعوت کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا کتنا اہم کام ہے اور کتنا ضروری ہے اس لیے میرے بزرگوں دوستوں آج ہم اور تم بہت زور سے سن رہے ہیں لیکن میرے بھائی کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا کوئی تھوڑا مانتا ہے کوئی بہت مانتا ہے کوئی تھوڑا بھی جو مانتا ہے وہ جاتا نکلتا ہے خدا کے راستے میں نیچے میں واپس آ جاتا ہے بھائی جی لگا کے جم کر ہم کام کرنے کا ہمیں دستور نہیں پڑ رہا اور جم کر ہمارے دل مضبوط نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم اس مبارک کام کو حیات حیات صحابہ کو حیات دین کو حیات دین کو تقویت ایمان کو تقویت ایمان کو تحریک ایمان کو اور ان نمبروں کی اپنے اندر ان کو اپنے اندر بٹھانے کو ہم اس کو کام بنا کر اللہ کے راستے میں ان کی دعوت دیتے ہوئے دنیا کے گوشے گوشے میں میرے بھائی آج پوری دنیا کا مسلمان تمام دنیا میں پھیلا پڑا ہر جگہ جاؤ گے بہت دن لگیں گے اگر خدا اس بار کی ہم لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر دے کہ ہم اپنی جان سے مال سے جان سے مال سے سال سے بال سے آج سے آج سے اپنی تمام چیزوں سے اللہ کے راستے میں پھرے اور پھر کر اپنی ہر ایک چیز اللہ کے نام پر قربان کرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی جھاڑو دے کر لائے اللہ اس کی ہمت نہ دے تو حضرت عمر فاروق آدھا گھر چھوڑ آئے آدھا لے آئے اگر اس کی ہمت نہ پڑے تو دو تہائی گھر چھوڑو اور ایک تہائی اللہ کے راستے میں لے کر اپنا مال نکل جاؤ ان شاء اللہ جان بال لے کے نکلو گے اور ایمان کی دعوت کے کام پہلے سیکھو گے اس کے بعد پھر عبادت وغیرہ کرو ان شاء اللہ دین اسلام ترتیب سے آتا چلا جائے گا اور دین اسلام ہم میں سے میں زندہ ہوتا چلا جائے گا کتنے زندہ اس کے لیے میرے بزرگوں دوستوں آپ سے درخواست کیے آپ سے درخواست کیے کہ ایک سال اور چار مہینے کا دل میں ارادہ کر کے ہمت کر کے کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کرو کہ ہم تیار ہیں نبیوں والا کام ہے اور آپ کے بعد نبوت بند لیکن سارے نبوت زندہ اور تمام صحابہ نے کیا تمام تعبین نے کیا سبھی تعبین نے کیا ہزاروں اولیاء نے کیا لاکھوں کروڑوں اولیاء نے سب نے یہ کام کیا ہے ہم بھی اس کام کو سیکھیں گے کریں گے اور پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے جان مال وقت لگا ہمت کر دیں گے سب سے پہلے کون کھڑا ہوتا ہے اپنا نام دینے کے اب ایک سال سے شروع کریں بھائی جی کیا نام ہے آپ کا اسکندر علی صاحب ماشاء اللہ پوری زندگی اللہ کو فرمائے اور بولو بھائی جلدی جلدی بولو فرمائے بولو جلدی بولو جلدی جلدی بتایا بھائی آگے آگے آگے بتا دو جی کیا فرما رہے ہیں ساجد حسین صاحب چار مہینے کہاں گئے ہیں حسین صاحب بہار چار مہینے ہاں بھائی سال کے لیے چار مہینے کے لیے ہمت کے ساتھ آسن سول بہار کیا ارادہ ہے بنگال کیا ارادہ ہے چار مہینے ایک سال والے بھی بولو ایک سال چار مہینے والے بولتے چلے جاؤ اللہ تمہیں ہمیں قبول فرمائے باقی حضرات رات بیٹھے رہے دعا مانگتے رہے ہاں بھائی جلدی بولو جلدی ہاں، ہاں۔ نام کے ساتھ اور بولو جی بھائی چاروں طرف سے آواز آتی رہے علمی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار audio cassette Islamic audio cassette سبھی طرح کے نعت تقریر قرآن اور اجتماعت کے ہوئے بیان کے کشمدار audio cassette Islamic audio cassette Islamic audio cassette خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر دو سو اکتیس بس کی نظام الدین نئی دلی کے رات